رسول صلی اللہ ہی کریں عزیز اور دوست سب سے پہلے تو ہمیں اسلام کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں بلکہ اسلام زندگی کی وہ حقیقت انسان کے سامنے کھولتا ہے اور وہ طریقہ حیات انسان کو دیتا ہے جس میں انسان کی زندگی کے جملہ شعبے آ جاتے ہیں انسان کی عبادات انسان کی گھریلو زندگی انسان کی سیاسی زندگی انسان کی معاشرتی زندگی انسان کی اقتصادی زندگی یہ یوں کہیے مختصر لفظوں میں کہ وہ جملہ شعبے شعبے یا زندگی کے پہلو جن سے انسان انفرادی یا اجتماعی زندگی میں دو چار ہوتا ہے اسلام ان سب کے متعلق ہمیں جانے اور مانے ہدایات دیتا ہے اور اسلام اپنی ہدایات اس کمال کے ساتھ دیتا ہے کہ ان ہدایات کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسلام کا اپنے متعلق دعویٰ ہے اور ہمارے نزدیک درست دعویٰ ہے کہ اسلام جو کہتا ہے کہ میں کامل دین ہوں علیم اکمل تو لکم دین نکو من تو علکم نسمتی اور تو لکم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند فرمایا تو اب یہ تکمیل دین جو ہے یہ صرف عبادت کے رخ سے نہیں ہے یہ تکمیل دین صرف زندگی کے ان احکام کے رخ سے نہیں ہے جسے موجودہ لیگل اسلام میں پرسنل لا کہتے ہیں صرف وہی نوعیت نہیں ہے کہ ہمارا پرسنل لا جو ہے وہ اسلام سے گرم کرے گا اور اسلام اس کے مطابق احکام دے گا بلکہ اسلام جو زندگی کی راہ انسان پر کشادہ کرتا ہے اس میں انسان کی زندگی کا جزو کل آ جاتا ہے اور زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا باقی نہیں رکھتا جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حبیب خدا سے حضرت محمد علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایات میں دیکھتا ہوں یہ تنظیمی جملے میں نے اس لیے کہے کہ آج مثال کے طور پر یعنی سوشلزم یا کوئی اور ہو کوئی اور نظام ہو ہم جب اس نظام کا فون اسلام کے ساتھ لگاتے ہیں تو تاخ شعور میں یہ بات قائم کر رہی ہوتی ہے کہ اسلام اس بارے میں ناقص تھا یہ اس مقام پر نہیں پہنچا تھا جو کہ اس قسم نے ہم انسانوں کے لیے جو راہ کشادہ کی ہے اسلام نے وہ راہ انسانوں کے لیے کشادہ نہیں کی اس سلسلے میں ایک اور نقطہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو غالباً مفید رہے گا اور ہر وقت آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک تو جملہ ادیان سماجیہ یعنی جو آسمان سے آنے والے دین ہیں ان کے نزدیک دین جو آتا ہے خدا سے آتا ہے تو دین نام ہوتا ہے ان ہدایات کا جو خدا ان کے قدوس اپنی بات سے بھیجتے ہیں اور ندیوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اور وہ آپ سے آئے ذہن کا انسان کے تخیل کا انسان کی معلومات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا اگر ہم انسانی دخل ہو دین کی بناوٹ میں شریک سمجھنے لگیں تو گویا ہم کہنے کہنے لگ لگ جائیں گے کہ بھائی پھر وہی کی ضرورت کیا ہے وہی تو آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کی راہ کو صحیح رخ سے نہیں چلا سکتا تو وہی یہ جو ہے اس کی دستگیری کرتی ہے اسے وہ راہ بتاتی ہے جس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے تو اس سے اگر وہی الہی کو آپ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں اور دین کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ فوری طور پر یوں کیا اٹھیں گے کہ وہ جو دین خدا کی طرف سے آیا اور وہ دین کسی کہ اس کے نبی نے بتایا وہ اپنے اندر کسی انسانی پابند کو قبول نہیں کرے گا اس لیے نہیں قبول کرے گا کہ جو خدا کا دیا ہوا دین ہے انسان سب مل جائیں اول سے لے کر اس وقت تک کے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے حقلا عقل مند لوگ دانشور حکم حکیم جتنے بھی ہیں فلاسفہ سب اکٹھے ہو جائیں لیکن ہم اپنے ایمان کی بصیرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ان سب کی اپنے مل کر بھی اس دین کا ایک جز بھی نہیں دے سکتی یا ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتی جو کہ خدا بند قدوس دوسری طرف سے آتا ہے کیونکہ انسان کا علم باوجود معلوم کچھ معلومات رکھنے کے آپ ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ انسان کا علم کامل نہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہے انسان کو پتن اس چیز کا علم نہیں کہ کل کیا ہوگا کوئی بڑے سے بڑا دانشور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کل کے حالات کو جانتا ہے اسی طور پر انسان کی زندہ ضروریات اگر کوئی ذات جانتی ہے تو اللہ کی ذات جانتی ہے خدا کے سوا انسانوں کی زندہ ضروریات کو کوئی دوسری ذات نہیں سمجھ سکتی ایک ایک نقطہ اسے رکھیے اور دوسری طرف ایک اور چیز کو سوچیے کہ انسان جو نظام بناتے ہیں میں آپ کے نقطے پر آ رہا ہوں میں تو پنڈت کو ایک اٹھانا چاہتا ہوں انسان جو نظام بنانے بناتے ہیں انسان اگر فرد واحد نے کسی نظام کو یا کسی کنسٹرکشن کو یا کسی نظریہ حیات کو آپ کے سامنے پیش کیا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو سب اس کا ذاتی نظریہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ وہ کسی خاص سوسائٹی کو یا کسی خاص مکتب فکر کو کی نمائندگی کرتا ہوگا ہر انسان کوئی بھی ہو اگر مزدور ہے تو مزدور کے سامنے مزدور کا مفاد زیادہ ہوگا بنسبت سرمایہ دار کے مفاد کے اگر حاکم ہے تو حاکم انسان کے جانے میں رہتے ہوئے کل وطن اپنے مفاد سے نظر اپنے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا اسی طور پر محکوم اپنے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا گورا اپنے مفاد کو دیکھے گا کالا اپنے مفاد کو دیکھے گا یورپین اپنے مفاد کو دیکھے گا افریقن اپنے مفاد کو دیکھے گا اور اسی طور پر یہ صرف مصروفات نہیں ہیں بلکہ حقیقتیں ہیں جو کہ آج کی دنیا میں آپ پورے طور پر دیکھ رہے ہیں امریکہ جو آپ سے معاملہ کرے گا وہ امریکن سے نہیں کرے گا افریقہ کے کالے باشندے اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے افریقہ کے یعنی مثال کے طور پر ساؤتھ افریقہ کے متعلق تو ہم یوں کہتے تھے کہ وہاں گوری نسل کالوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے لیکن اگر آپ روڈیشیا اور کینیا میں چلے جائیے تو وہی کالے ہندوستان اور پاکستان کے کالوں کو جس طور پر باہر نکال رہے ہیں انسان حیران ہوتا ہے کہ کل تک تو یہ ہیں جی اتحاد کے باعث ہے آج ان نے یہ خود کیسے پڑ گئی تو ہر اپنے مفاد کو دیکھتا ہے ہر سب اپنے مفاد کو دیکھتا ہے ہر چیزت اپنے مفاد کے مطابق سوچا کرتی ہے اس تنہید پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمام انسان فرض کی حیثیت سے ہوں جو جماعت کی حیثیت سے ہیں انسان کو کوئی ایسا نظریہ حیات نہیں دے سکتے جو کہ تمام انسانوں کے جملہ طبقات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے عادلانہ نظام ہو نہیں بات سمجھ ایک ایسا عادلانہ نظام جس میں کہ جمہور اور تمام انسانوں کے مفاد جو کہ تمام انسانوں کی رعایتیں کرتے ہوئے اور انسان سے دیکھیے انسان صرف ایک نہیں ہے ایک اگر انسان ہوتا جی؟ تو یہی تھا کہ میں اور بھینسوں میں کچھ فرق نہیں تھا بلکہ بھینسا مجھ سے اچھا تھا وہ زیادہ کھا لیتا میں بھینسوں سے یہی کم کھاتا ہوں اسی طور پر اگر ہماری جسمانی ہی اگر ضروریات ہوتی اور انسان کا سب پیٹ ہی ہوتا تو ہم یوں کہہ لیتے کہ چلو بھائی نفس کے رخ سے ایک بات چل رہی ہے لیکن انسان کے اندر یہاں پیٹ ہے انسان کے اندر پیٹ ہے انسان کا دماغ ہے اور انسان بہت ساری ان سائبر ویلوز کی حفاظت کرنے والا ہے اعلیٰ قدروں کی حفاظت کرنے والا ہے جو دیگر حیوانات کے اندر نہیں ہیں تو اب جملہ انسانوں کی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے کوئی ایسا نظام دینا جس میں کہ سب کی نفسیات کی رعایت ہو جائے تو یہ کسی انسان کا کام نہیں یہ اسی اللہ کا کام ہو سکتا ہے جس نے کہ انسان کے اندر نفسیات کو رکھا ہے اللہ ضالع مومن خلم محب اللہ الخبیر اللہ فطالہ سے انسانوں سے زیادہ انسانوں کا کوئی جاننے والا نہیں تو ان سب بنیادی نقطوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یہ بات آپ پر ہم پر واضح ہو جائے گی کہ اسلام جو کہ خدا کا آخری اور کامل دین ہے اور جسے حضرت محمد مصطفیٰ وسلم نے انتہائی کمال کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا وہ کسی باہر کی کسی نظریے کے پیڈل کو اپنے اندر قبول نہیں کرے گا کیونکہ جو نظام باہر سے آئے گا وہ انسانی نظام ہوگا اچھا ہے یا برا ہے لیکن وہ انسانی نظام ہوگا اس لیے ہر وہ انسانی نظام جو کہ انسان کا ساختہ ہوتا کا ہے خدا کے نظام کے ساتھ لگا نہیں کھائے گا اس کا پیمن نہیں بنے گا اگر آپ اس کا پیمن اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو گویا آپ کے ساتھ ہی شعور میں یہ بات ہے کہ خدا کا نظام جو آیا ہے وہ کامل نہیں ہے اس بنا پر ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ اگر یوں کہیں اسلامی سوشلزم تو گویا اسلام سوشلزم نے جن قدروں کو انسانوں کے حوالے کیا ہے اور جن مفادات کا مفادات کی رعایت سوشلزم کرتا ہے اسلام نے ان کی رعایت نہیں کی اور اسلام کے بارے میں ناقد آ ایک مسلمان کی حیثیت سے کبھی ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام اس بارے میں ناقص ہے تو اس بنا پر ہم اب دیکھیے دوسری بات سوشلزم کے بارے میں اسلام کے تقریباً تیرہ سو سال بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے ایسے فکر کے لحاظ سے تو سوشلزم آج کی پیداوار نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے سوشلزم کے بارے میں میں کچھ چیزوں میں کہہ دوں گا ابتدائی طور پر میں یہ مت کرتا ہوں کہ سوشلزم جو اس موجودہ زمانے میں چمکا اور پھیلا اور جو اس کا سب سے بڑا ظاہر یعنی اس کو پیش کرنے والا تھا وہ کون شخص ہے کارنا جو اصل نسل کے لحاظ سے یہودی تھا اور عقیدے کے لحاظ سے ڈہ لیا تھا خدا کا منکر اور خدا کا نہ ماننے والا اور ایک وہ دین جو کہ کہے کہ میں ابتدا سے لے کر انتہا یعنی اسلام خدا کا بھیجا ہوا ہوں ہم یوں کہیں کہ بھائی خدا کے بھیجے ہوئے دین میں وہ کمال نہیں جو کہ ایک کہہریا اپنی ذہن کی تراوشوں سے انسانوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو گویا یہ اتحاد ہوا کس کا اس کا آج حیات کا اور اس کا جو یوں کہہ رہی کہ شراب کا اور مائیں جنتب کا اور شراب جیسے اکٹھی نہیں ہو سکتی اس لیے پر ہم یوں کہتے ہیں کہ اسلام اور سوشلزم اکٹھا نہیں ہو سکتا اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ اسلامک سوشلزم تو ہم یوں بھی کل کہہ دیں گے اسلامک کرسچینٹی کل ہم یوں بھی کہہ دیں گے اسلامک جوڈیزم اسلامی یہودیت اسلامی عیسائیت اور اس سے بڑھ کر میں یوں کہہ دوں گا اسلامی تحریر اگر آپ پانا بھی لگانا شروع کرے تو نظریہ حیات کوئی دوسرا اسلام کے اندر نہیں آتا اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مثال دیا کروں کہ مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے اسلام کو کما حق کو ہی دیکھا نہیں جب اسلام کو دیکھا نہیں تو جو شخص کسی نئے نظریے کو اسلام کا لیبل لگا کر پیش کر دیتا ہے ہم اسے کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی یہی اسلام ہے یہ ایک لطیفے کے طور پر بات کہہ دوں کہ آپ کہیں گے مزاق کرتا ہے میں اس میں ایک لطیفہ بنایا وہ لطیفہ یہ تھا ہمارے ایک ساتھی چلے گئے ان کا نام بشیر صاحب کا حج تک چلے گئے اور دوسرے میرے ساتھی ہیں اس لیے انجینئرنگ کالج شاہ ولی صاحب تو ساتھی بیٹھے تو مجھ سے یہی سوال کرتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی شاہ ولی صاحب جو ہیں انہوں نے نہ تو کبھی تمام وقت الو دیکھا اور نہ تمام وقت کبوتر دیکھا انہوں نے سن یہ رکھا تھا کہ حرم شریف میں یعنی کابت اللہ میں کبوتر بہت ہیں تو مسلمان تو ہیں تو بشیر صاحب ان کے دوست پہ حج پر جانے لگے تو انہوں نے بشیر صاحب سے کہہ دیا کہ بھائی میں وہاں تو پہنچ نہیں سکا تم جا رہے ہو وہاں سے میرے لیے کبوتر لیا میں اسی کو چون کر اپنے دل کی حوث نکال لوں گا وہ بھی بڑے ہوشیار تھے وہاں سے کبوتر کو لائے نہیں کراچی سے الو لے آئے اب جب کراچی سے الو آیا تو انہوں نے اسی کو چوننا شروع کر دیا کہ یہ حرم کا کبوتر ہے تو آج کا مسلمان جو کہ دین کے حقائق سے واقف نہیں جو ان میں بھی اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے اس کو منہ سے لگاتا چاہتا ہے یہ اسلام ہے حالانکہ اسلام وہی اسلام ہے جو کہ حضرت محمد وسلم نے پیش کیا وہ اسلام جو کہ حضور نے پیش نہیں کیا وہ اسلام اسلام ہو نہیں سکتا یہ تو بنیادی درجے کی بات ہے اور اس میں آپ اپنے ذہنوں میں اچھے طور پر رکھ لیں کہ نہ تو اسلامی ہو سکتا ہے نہ اسلامی ٹوٹیکل ہو سکتا ہے اور نہ اسی طور پر اور کوئی قسم کا جوڑ اسلام کے ساتھ آ سکتا ہے اور گئی یہ ایک بات بنیاد کے درجے میں یعنی اسلام جانے اور مانے دین ہے تو کسی خارج کی چیز کو قبول نہیں کرتا اب آئیے اسلام سے متعلق تو آپ جانتے ہیں یہ خدا کا دین ہے اور جس کی بنیاد کس پر ہے سب سے پہلی بنیاد جو ادیان سماجیہ کی ہوتی ہے یہ اسلام کی ہے وہ خدا کے اقرار پر اور خدا کی صفات کے اقرار پر اور خدا کی کتابوں کے اقرار پر اور خدا مند قدوس نے جن ندیوں کو بھیجا ہے ان کی زندگی کے اپنانے کے اقرار پر ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے اقرار پر ہوتی ہے یہ وہ مختصر لفظ میں کہہ دیجیے ایمان دلہ اللہ پر ایمان اور جو رسول لے کر آیا ہے اس پر کامل یقین کی اس میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور اس کے ساتھ آخرت کا یقین ہوں جی یہ سب گئی ایک دن ایک بنیاد اور پھر اس کے ساتھ دوسری بنیاد جتنے بھی دین ہیں دین صرف جسم کی زندگی کے کے سدھارنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین نام ہے دل کے سنوارنے کا بھی اور جسم کے سنوارنے کا بھی وہ دل کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور پیٹ کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں وہ اس دنیا کی بھی زندگی کو بناتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی بناتے ہیں یہ بات ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ خدا کی طرف سے کیوں آتا ہے اس بنا پر اس کی نگاہ میں سب کا مساج پورے طور پر ہر سب کا انسانی کا ہوتا ہے اقبال کے لفظوں میں وہی حق وہی حق دین دے سو دے ہما وہی حق دین دے سو دے ہما در نگاہ مقصود و سود ہما اللہ کی وہی جو ہے وہ سب کی خیر کی بھلائی دیکھنے والی ہے اور اس کی نکاح میں ہر شخص کی خیر سودے ہما در نکاح سود و سود ہما وہ ہر شخص کی خیر کو بھلائی کو کو خیال رکھتی ہے اسے لے کر چلتی ہے یہ تو خدا کی وہی کا حال ہوتا ہے یعنی اس کو میں مختصر میں یوں کہوں کہ دین کی بنیاد ایمان دلہ ایمان دل آخر کتاب اللہ ہاں جی اور نبی کے طریقے پر اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی جن یا دل کہہ لیجیے اس پر یعنی یہ بنیاد ہے تین چار چیزیں ہو گئیں اقرار خدا اختصار کے ساتھ کہہ لیجیے اقرار خدا اقرار رسالت اقرار آخرت اور دل کا بنانا یا روحانی یہ چار بنیادیں ہیں اب اس کے مقابلے میں دیکھیے میں مختصر لفظوں سے اس کی تاریخ بیان کر دوں گا سوشلزم کے اور پھر اس کی چند چیزوں کو موٹی موٹی کو بیان کر دوں گا سوشل اصل میں اس فکریا اور اس نظریے کا نام ہے جو کہ ہمیشہ کونوں میں رد عمل کے طور پر پیدا ہوا ہے بنیادی طور پر یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا اس لیے اس کا رجحان منفی ہے مثبت نہیں ہے میں اردو کلاس آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں میں اصل کا انگریزی زیادہ کرتی ہوں میں اردو بولتا ہوں اس کا رجحان منفی ہے مثبت نہیں ہے یہ ایک نزدیک رد عمل والا نظریہ ہے یہ خود اپنی بات میں بنیاد کے درجے میں خود بخود نہیں اٹھا اور اس کی اگر آپ تاریخ پر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے چار ہزار سال پہلے جو سرائنا مصر میں دولت بہت زیادہ آ گئی اس کے عمل کے طور پر انہوں نے عام لوگوں کو ظلم و زیادتی کرنی شروع کر دی تو ایک طبقہ اٹھا جس نے کہ اس نتیجے کو آگے بڑھایا اور کچھ لوگ اس زمانے میں اس چیز کے حامی بن گئے کہ دولت جو ہے وہ غریب کا حق ہے امیر کا حق نہیں اور یہ سب میں مساوی تقسیم ہونے والے یہ تاریخ کی بات ہے اس کے بعد آپ آگے آئی یونان کا دور آتا ہے تو گو کے ٹوٹل نے اپنے اس میں ایسے میں اس بات کا تذکرہ تو کیا ہے لیکن رسو کے زمانے میں اس کی اپنی ریاست جو تھی جسے کہ ہم یوں کہیے کہ ایس کی ریاست جو تھی اسٹیٹ آف ایس اس میں یہ نظام لاگو نہیں ہوا تھا بلکہ اسی زمانے میں دوسری ریاست تھی جو کہ یونانیوں کی تھی اس میں اسپارٹا کا جزیرہ ہے اسپارٹا میں سب سے پہلے یہ نظریہ جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے چلتا رہا اس کے بعد دوسری دفعہ جب یہ عام طور پر رخ پر آئی تو ایران میں پیدا ہوئی ایران میں سوشلزم اس رخ سے اسے مستقیت کہتے تھے مستقیت اس لیے کہتے تھے کہ اس کا بانی مسلمانوں میں مستق تھا مستق وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ایران کے زمانے میں یعنی ایران اس وقت جو تھا کیپٹلزم کو سرمایہ داری کے اس رخ سے ان کا چکا تھا کہ یعنی انسان حیران ہوتا ہے جبکہ ایران بعد صاف صافوں کے زمانے میں ایران کے تسکروں کو پڑھتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر دولت میں تھے یعنی ایک طرف سونا ڈالا جاتا تھا رومن امپائر کے متعلق بھی اس نے لکھا ہے یہ کیا نام ہے جبل نے لکھا اپنی تاریخ میں اور اسی طور پر ٹیسٹ ٹائم نے ایران کا اہداف ایک کتاب ہے جو کہ اصل میں فرینچ میں ہے اس کا مجموعہ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے اردو میں اس میں وہ لکھتا ہے کہ سونا ایک طرف ڈالا جاتا تھا اور ریشم دوسری طرف ڈالا جاتا تھا اور یہ لوگ جو تھے اس کو ریشم کو خرید کر کے کپڑے ڈالتے تھے اندازہ کیجیے آپ کا انگلش کا اور یہ صرف ایک محدود طبقہ تھا کیونکہ دولت جو آتی ہے تو شکر تو محدود طبقات میں آتی ہے سب میں نہیں آتی اور جب یہ تائزش کا حال ہوا تو اس کے مقابلے میں نتیجہ یہ ہوا کہ پبلک اس کا رد عمل ہوا تو اس پبلک کے رد عمل کو جس شخص نے اپنی ذات میں نمایاں کر کے پیش کیا وہ مشرق تھا اور مثبت نے جو یعنی پیش کیا سوشلزم کا نظریہ اس میں یہ تھا کہ دنیا میں فساد کی جڑ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں زر زن زمین تو یہ یہ اور بڑوں کے تاشانوں میں کیوں ہو یہ عام لوگوں کے ساتھ کیوں نہ ہو اس لیے وہ عام کر دینا چاہیے جب عام کر دو تو دولت بھی عام زن بھی عام زمین بھی عام اور زر بھی عام دولت بھی عام اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت یہ کچھ عرصے کے لیے یہ چیز چلی اور چلی تو یہ حال ہوا کہ نوشیروان جو کہ قابل کہلایا جاتا ہے اس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب وہ مستق کے دین پر آیا جب مستق کے دین پر آیا تو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس نے اپنی بیٹیوں تک سے ملبت ہوا جب عورت عام ہے تو باپ کے لیے بیٹی بھی عام ہے اور بہن بھی عام ہے سب کے لیے عام ہے اس تیلس کے خاتے میں اس ایران کو جتنی کہ روما کی سائرس کے زمانے میں دارا کے زمانے میں روما نے کی اونٹ سے اونٹ بجا دی تھی آپ نے دیکھا کہ نوشیروان کے چالیس سال کے بعد اس سلطنت کا ایسا نام و نشان مٹا کہ آج تک کوئی نام نہیں ملتا تیز جب آتا ہے پہلے تو چند لوگوں میں ہوتا تھا جب آگ آؤ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی تو یہ تو اس زمانے کی بات تھی یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ یہ رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی ہے اب آپ آ جائیے اس زمانے کی سوشلزم کے مطابق مطلب مطلب کے بارے میں اس زمانے میں اس کا سب سے بڑا ایکسپیرمنٹ جو ہے جو ظاہر کرنے والا ہے وہ ہے کار ماس کار ماؤس جو ہے یہودی نسل ہے عقیدے کے لحاظ سے بہت ہے اور وہ جس سوسائٹی کی نمائندگی کرتا ہے وہ سوسائٹی جو ہے اس میں یہ ایک رد عمل پیدا ہوا اور اس رد عمل کے پیچھے تین عوامل کام کر رہے تھے بڑے بڑے اور بھی عوامل ہیں تین بڑے بڑے عوامل کام کر رہے تھے اگر آپ نے مڈیریل میڈیریل ایجز کے یورپ کی تاریخ کو پڑھا ہو ہر وقت سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یورپ مڈل ایجز میں ایسی نوعیت پر پہنچ چکا تھا کہ وہاں تین طبقات خاص طور پر اپنے اثرات کو دیے ہوئے تھے ایک طبقہ جو تھا وہ جسے ہم ان کی اصطلاح میں فیوڈل سسٹم کہتے ہیں ذمہ داری ہندی ذمہ داری نثامی ذمہ داری اور ذمہ داری کا نظام یہ تھا کہ یعنی جو امیر ذمہ دار تھے مالک کے زمین تھے وہ سب کچھ لے لیتے تھے وہ جو عام سب کا تھا اسے بمشکل کھانے پینے کو دیتے تھے اور یہی حال آخر وقت تک دار روس کا رہا اور داری حکومت کے جو سوال کا سبق ہے دار روس کا اس کی وجہ بھی یہ تھی وہاں کا یہ جو کہ یوکرین کا علاقہ ہے وہ یورپ کے لیے غلے کی منڈی کہلاتا ہے لیکن وہ یوکرین کی غلے کی منڈی سب چند لوگوں کے قبضے میں تھی اور اس کی جتنی بھی آمدن تھی وہ لے لیتے تھے اور جو عام زمیندار یعنی کاشتکار تھا وہ بھوکھا مرتا تھا اور نہ ڈھکنے کو کپڑا اور نہ کھانے پینے کو کچھ بالکل جیسے غلاموں کی طرح یورپ کے غلاموں کی طرح اسلام کے غلاموں کی طرح نہیں جی ان کی یہ حال ہے تو اب اس کے لیے رد عمل کے طور پر ایک بات پیدا ہونی ضروری تھی اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں ایک دوسرا طبقہ تھا جسے ہم سرمایہ دار طبقہ کہہ سکتے ہیں مال والا اور وہ طبقہ جو تھا اس کی یعنی رجے گردن جو تھی یہودی سرمایہ دار کے ہاتھ میں یہ آج کا بینکنگ سسٹم جو کہ تمام دنیا میں پھیل چکا ہے اس کی ابتدا آپ جانتے ہیں کہ کس طور پر ہوئی یہ بینکاری جو تھی یہ یہودی ستادار اور یہودی ساہوکار جو تھے ساہوکارانہ نظام نے جب منظم صورت اختیار کی تو پہلے ساہوکار اکیلا کھاتا تھا اب بڑے اور چھوٹے ساہوکار بننے لگے اور سود کے نظام کو انہوں نے کام کر دیا بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ساہوکاروں کا جو نظام تھا اس میں یہودی ساہوکارا اس رخ سے ظلم کے ساتھ لوگوں سے مال کو بٹورتا تھا اور لے لے لیتا تھا آپ نے اکثر میں اس کا وہ پڑھا ہوگا مرچنٹ کا فیمس ڈرامہ پڑھا ہوگا شیکسپیئر کا تو اس میں آپ کو وہ یاد ہوگا کہ وہ شیکسپیئر ایسے جگہ پر لکھتا ہے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے وہ رہے گا ون فاؤنڈ آف کا وہ یعنی جیسے کہ گوشت خور ہے گوشت کو مانگتا ہے کیوں کہ وہ دوسروں کے گوشت کھانے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی ایک پائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور یہ عمومی یہودی یا سرمایہ دارانہ یا شاہوکارانہ کارانہ ہے جسے اسلام نے قارونی شاہج کہا ہے اور ایک رخ سے یہ بات اور جو عام طبقہ تھا وہ بالکل کچلا چلا جا رہا تھا اسی دوران وہاں انقلاب آیا انقلاب کس چیز کا انقلاب اس کا یہ صنعتی انقلاب آیا اور صنعتی انقلاب میں پہلے تو یہ نوعیت تھی کہ چند مزدور چند آدمیوں کے نیچے کام کرتے تھے اب جب کاری ہوئی تو ملیں آنے لگی اب جب ملیں آنے لگی تو ملیں انہیں کے پاس تھی کا ہارے ہاں ہوا وہ ایک مل لگاؤ اس مل کو بینک کے پاس گروی رکھو دوسری مل لگا دو اسے دوسرے بینک کے پاس گروی رکھو تیسری مل لگا لو یہاں تک کہ ہوتے تو بیس بائیس خاندانوں میں تمام ملک کا سرمایہ کٹھا ہوا جی، وہ قرآن نے اس کی مثال دی ہے قرآن نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا لیکن افسوس ہم قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن نے حضرت داؤد کے بارے میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا مقدمہ پیش ہوا دعا کریں کہ مختصر بات پوری ہو جائے بس جلدی جلدی جا رہا بات بہت ہے جی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ان کے پاس آیا ایک مقدمہ اور ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ میرے میرے پاس ایک بندی ہے اور اس دوسرے کے پاس ننانوے بندیاں ہیں یہ نامے بندیوں والا کہتا ہے کہ ارے پگلے کی شور بندی کو کیا کرے گا یہ بھی مجھے دے دے میری شور بندی ہو جائے تو یہ ہے سرمایہ دارانہ کا یعنی تیرے پاس ایک بکری بھی نہیں چھوڑتا ننانوے اپنے پاس میرے پاس ننانوے ملے ہیں تو اگر کسی کے پاس ایک مل ہے تو وہ بھی میں لوں گا اسی طور پر یورپ میں جب کہ صنعتی انقلاب ہوا تو صنعتی انقلاب نے اس دولت کو جو کہ مختلف یہودی ساہوکاروں میں بٹی ہوئی تھی ان بڑے ساہوکاروں میں سرمایہ داروں نے منتقل کرنا شروع کیا اور ان کے محتاط میں کون لوگ آ گئے مزدور اب اس کا رد عمل سترہ سو نواسی کے فرینچ ریولیوشن میں ریولیوشن میں ہوا اور اس ریولیوشن کے سے پشت جو چیزیں کام کر رہی تھیں وہ وارسیئر اور روسوں کا فلسفہ کام کر رہا تھا اب بارپیئر اور روسوں کے بعد جب کہ وہ انقلاب ہوا مزدوروں میں کچھ تو جان آئی لیکن اس کے بعد نیپولین آیا اور نیپولین نے اپنی ذاتی کردار اور اپنی ذاتی شخصیت کی بنا پر فرانس کی اس کے رخ کو جو کہ وہ ان کا مزدوروں کا جو رخ تھا جس میں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا کیا نام ہے کارخانے کو نکلے تھے اور بڑا انقلاب کا ہوا سترہ سو نواسی کے انقلاب کو نیپولین نے چینلائز کر دیا فرینچ نیشنلٹی نے اور فرینچ نیشنل نیشن کا وہ نمائندہ بن کر یورپ پر چھا گیا اور اس جب تک وہ زندہ رہا تو وہ چیز جو تھی وہ ایک دوسرے پر آ گئی اور وہ جو اندر جراثیم تھے وہ تو پکتے رہے پکتے رہے پکتے رہے لیکن ان کے نکلنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی تھی اور اس طرف اب نوعیت یہ تھی کہ یہ پچھلے عوامل کام کر رہے تھے عوامل کام کر رہے تھے سرمایہ داری کے خلاف سرمایہ داری کے خلاف اور ساہوکارانہ نظام کے ذمیدارانہ اس کے علاوہ دوسری بات آپ نظر میں رکھیے کہ انسان جب یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب دنیا کے جب ہاں رنگ دیا جب بتوں نے تو خدا یاد آیا جب بت رنگ دیتے ہیں تو انسان خدا کی طرف جاتا ہے کہتا ہے چلو ممکن ہے یہاں کوئی تصدی مل جائے تو یورپ میں جب کہ یہ پریشان ہوئے تو چرچ کے پاس گئے تو چرچ جو تھا وہ خود جو تھا ان چیزوں میں مبتلا تھا اور ہر جو بڑا پادری تھا وہ خود ایک سرمایہ دار تھا ایک بڑا پنڈت تھا جس کے پاس کے تمام چڑھاوے چڑھتے تھے اور اخلاق کے لحاظ سے آپ لڑکی کی کتاب ہے اخلاق یورپ اسے پڑھ کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بائے گاہ جلوہ بھر میں راج ممبر نیتنن کیوں بخندت نہیں روندا کار دیگر نیتن ان کے تاخانوں کی جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ننے اور یہ پاکیزہ حضرات جو تھے کتنے پاکدار تھے دامن میں دن کے پرست وہ دور کریں میں زیادہ تقریب نہیں چاہتا ہوں بہرحال تو اس طرف اگر گئے تو ان کے پاس وہ دین تو نہیں تھا جو خدا والا دین ہو اور جو جانے دین ہو کیونکہ عیسائیت کبھی موقع ہوا تو بات ہوگی عیسائیت جو تھی عیسائیت حضرت عیسیٰ کی ایک نسل کے بعد بدل چکی تھی کیونکہ ہواری حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام السلام کے ہواری جو تھے ہواریوں کے دور میں یہ سال جس کو ہم سنتال کہتے ہیں سال یہودی تھا اس یہودی نے دین عیسائیت کو بدلنے کے لیے سال کا نام بدلا اور آیا اور اس نے پوری کی پوری عیسائیت کے ڈھانچے کو بدل کر اس نے پسارا اور اس قسم کی چیزوں کو لے آیا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور اس چیز کی چیزیں اس نے پیش کر دی جس کے نتیجے کے طور پر عیسائیت ایک عملی دن ہونے سے بھی کافر ہو گئی اور عیسائی حدیثہ علیہ السلام قوانین کے لحاظ سے جو ہے نا اولڈ سے کہتے ہیں آد عتیق آد عتیق کے پابند تھے قوانین کے لحاظ سے سرکار نے اس سے بھی نہیں آزاد کرتے اور جب ان کے پاس قانون بھی نہیں رہا تو پیسے کا قانون اس نے کہا وہ ہے آج کل کی انجن کے لفظ ہیں دے دے جو کیسر کو جو کیسر کا ہے وہ خدا کو دے دے جو خدا کا ہے جی یعنی نے دین و دنیا کی تخلیق کر دی اور جب دین و دنیا کی تخلیق ہو گئی تو دنیا کے مسائل کے لیے عیسائیت کے پاس کوئی وہ نہیں تھا حل نہیں تھا اب جب کوئی حل نہیں تھا تو اب وہ سے بھی جرمانہ واپس آئے تو اب اس رد عمل کے بعد آپ دیکھیے کارناس کی تعلیمات کا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ دولت چند طبقات میں ہے اور صرف اوپر کا طبقہ جو ہے وہ کھا رہا ہے عام حالات جو ہیں جیسے ایک بات اس میں ذرا یہ بھی سوچ لیں کہ اگر مزدور کو دولت کی طرف آپ متوجہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دولت کی قدر آپ کے ذہن میں موجود ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا اس قلوب سی جلا یہود کے دلوں کے کے اندر سونے بچڑے کی محبت پگلا کر ڈال دی گئی ہے تو کیونکہ یہودی نسل یہ تھا تو یہ کا ناس جو ہے اس کا ذہن اس محبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس کے جو تک بالکل گھومتا رہتا ہے یعنی اس کی کتاب جو ہے جس کا نام ہے داس کیپیٹل ہے جی یعنی کیا مطلب کیپیٹل دی کیپیٹل سرمایہ تو یعنی سرمایہ جو ہے اس کا اور بچھونا ہے اس میں جو سمجھا تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مال ہے اور انسان مال سے متعلق ہے انسان مال کے بغیر کوئی چیز رکھتا نہیں پوری زندگی کیا ہے مال کی طلب مال کا شرف پوری زندگی کیا ہے مال کی طلب مال کا شرف جب مال کی طلب اور مال کا سڑک جو ہے یہ زندگی کے دو مین متحدات ہیں حرکت میں دینے والے جو نظریے ہیں انسینٹیو کیا ہے طلب مال اور سرسے مال اب جب یہ ہے تو وہ پوری تاریخ کو صرف ایک مالیاتی نظام کے رخ کر لے آتا ہے اور وہ یوں چلتا ہے کہ اصل انسان کے معاملات کو حل کرنے والی چیز جو ہے وہ سرمایہ ہے جب سرمایہ ہوتا ہے تو معاملات بنتے چلے جاتے ہیں سرمایہ نہیں ہوتا تو معاملہ بگڑتا چلا چکا ہے اور کہنے لگا کہ یہی تاریخ کا فیصلہ ہے اور تاریخ کا فیصلہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ شروع انسانیت میں جبکہ انسان انخوان پر تھا بچپن میں تھا انسانیت تو اس وقت ان لوگوں نے جن کی لاٹھی جن کی بھینس جو قوت والے تھے انہوں نے غریب غریبوں کے حقوق کو چھینا اور چھین کر دولت کے اور زمین کے وہ مالک بن گئے اور کیونکہ عام طبقات غریب ہوتے ہیں اور مزدور ہوتے ہیں تو اب ان غریبوں اور مزدوروں کی خارش بڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی ڈھکوسلے تراشے کے اور ان بڑے ڈھکوسلوں میں ڈھکوسلے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں ڈھکوسلے پراچین سب سے بڑے ڈھکوسلے میں بڑا ڈھکوسلا جو ہے وہ دین اور خدا کا سب خدا سرمایہ داروں کا سب سے بڑا ڈھکوسلا ہے کہ اور انہیں لہری نہیں دے سکتے تو انہیں ایمان کی دین کی حسین کھلا دیتے ہیں کہ اس حسین سے غریب جو ہے وہ سوتا رہے اور مزدور جو ہے وہ سوتا رہے اور مالدار جو ہے وہ اس کی خون کی کمائی کو چوٹتا رہے اور اپنی زندگی کو بناتا رہے اور جب بات ہو تو کہے بھائی دین نے یوں کہا ہے مسجد نے یوں کہا ہے تو اب جب اس نظریے پر آئیے تو کیا ہوا انکار خدا انکار خدا دین کا انکار انکار خدا انکار رسول انکار رسالت ہے ہاں جی انکار آخرت بہت دنیا مخصوص اور دنیا میں مال جو ہے وہ مین متحرک ہے سب سے بڑا محرک جو ہے زندگی کا جو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے وہ مال ہے اور مال مالداروں کے قبضے میں آتا ہے اس لیے کہ اول قوت سے قابو میں کر لیتے ہیں پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ مختلف وہ تراشتے رہتے ہیں نظریات ان نظریات میں کیا چیز ہے ایک مطلب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوں کہا کہ دیکھو جب مذہب کی نوعیت یہ ہے تو جس طور پر عام مذہب نے کو سے اور کھسوٹا ہے اسی طور پر عام لوگوں کی سادگی سے فائدہ حاصل کر کے سروائول آف دا فٹسٹ کے نزدیے کے محتاط جس کی بھینس جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے نظریے کے محتاط جو طاقتور تھا اس نے ہندوستانوں کی امان اختیار کو اپنے قابو میں کر لیا اس طور پر حکومت وجود میں آئی اور سلطنت وجود میں آئی اور داستہ وجود میں آیا اس لیے اس وقت تک صحیح سوشلزم کا نظام یہ صحیح کمیونزم کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک نہ تو بادشاہ ہو جب تک پیسہ کا وجود ہے جب تک دین کا وجود ہے اور جب تک کہ مالیات کا سلسلے میں وجود ہے اس وقت تک یعنی دین کمیونزم صحیح معنی میں پبلک میں آ نہیں سکتا تو اس کے لیے پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ مطلب کے ٹھیکیداروں کو اور مطلب کو ختم کرو اور اس کے ساتھ کیا کرو کہ یہ دوسری چیز ہے بادشاہت کو ختم کرو کلیسا کو ختم کرو مالداروں کو ختم کرو اور ان کے خاتمے کے لیے اس نے دو طریقے بتائے ہیں جس کی آگے چل کر جو ہیں اینجلس ان کا ہاتھ مقدس ہے اینجلس نے کچھ کی ہے اور اس کے بعد آ کر لینن آتا ہے اور لینن کے زمانے میں وہ رشیا میں یہ چیز جو ہے کچھ عملی طور پر وجود میں آئی اینجلس ان کی تعلیمات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ریولیوشن لانے کے دو طریقے ہیں ایک تو کیا ہے یہ سکائی اور پکائی کا معنی یہ ہے کہ آخرت طبقات کیونکہ غریب زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ان پوری کی پوری تاریخ ہے طبقاتی جنگ کا یعنی طبقاتی جنگ کا نام جو ہے وہ تاریخ ہے تو طبقات انہوں جو عام طبقات ہیں ایک بوزنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ مجھے انگریزی کے لفظ نہیں آتے بہرحال تو جو نچلا طبقہ ہے وہ کیونکہ زیادہ قوت والا ہوتا ہے وہ ٹکرائے گا اور آخرت ہاتھ اس کا اونچا ہوگا لیکن یہ سکا کی بات بڑی لمبی ہے ہزاروں سبزیاں گزر گئی اس لیے کیونکہ تم حق پر ہو مار تمہارا بڑوں نے لے لیا ہے تو حق کو کو وجود میں لانے کے لیے جائز ناجائز طریقے تم اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو غیر مشکل طریقہ یہ ہے کہ مارنے سے جس دکھ جو ہے اس نشان کو ختم کر دو تو یہ تمہاری کامیابی ہے تو اور اس دکھ کو یعنی خدا کو ختم کرنا اور دین کو ختم کرنا اور اس کے علاوہ بادشاہی کو سرمایہ داری کو ختم کرنا یہ رد عمل ہوا یہ بات میں نے اس پر کی کہ یہ رد عمل ہے اس تین عوامل کا جو کہ وہاں یورپ میں چالو تھے اب جس وقت یہ ہوئی تو اقبال نے اس مقام پر کہا ہے ہم اندر مقامات ہم اندر مقامات میں نے نار کمیونٹوں کے واقع کے حالات میں نگاہ ڈالی ہے اور غور کیا ہے مجھے تین چیزیں موٹی موٹی دکھائی دی ہیں کہ ان کے نتیجہ حیات میں نہ تو سلاتی حکومت نہیں میری انارکی تو یہ کیوں حکومت ہوتی ہے اس کے بعد میں محسوس کر دیتا ہوں میری انارکی دوسری چیز لا کلیسا کوئی دین نہیں لا الہ کوئی خدا نہیں اس بنا پر جب لینن نے سن انیس سو سترہ میں کلبا کے روس سے حکومت کو قائم کیا تھا اس نے بابا بحل یہ اعلان کیا تھا کہ آج میں نے روس کی سرزمین سے خدا کو نکال کر باہر کر اور کیا بنیاد ان فلسفوں کی کیا میں یوں کہا کروں کہ سوشلزم کی بنیاد جو ہے وہ ہے انکار خدا انکار آخرت دین اور رسالت اور اقرار اور دنیا چیز تو اب آپ دیکھیے ادھر ہمارا اسلام جو ہے اقرار خدا اقرار آخرت اور روحانیت ادھر انکار خدا انکار آخرت بھی اور اقرار سے اور ہے وہاں وہاں تو اب یہ دونوں پیرل لائنس میں چلیں گے نہ ملے ہیں نہ مل سکیں گے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ سوشلزم اسلام ہے تو نہ وہ سوشلزم کو سمجھا ہے نہ وہ اسلام کو سمجھا ہاں، وہ ہے سیدائے حدیثہ اور وہ ہے سہجائے طیبہ اس کی بنیاد خدا و رسول کی رکھی ہوئی اس کی پہلی اور مد کی رکھی ہوئی میں یہ کہا کروں کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ کیپٹل کو کیا کرے جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے وہ لین کو کیا کرے گا وہ مال کو کیا کرے گا میں اسے کہا کروں مجھے ڈنگ میں مجھے ڈنگی ہے جو ہمیں خدا اس کے رسول سے ہٹا اور آپ دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کیسا ناچ ناچتے ہیں یہاں ملکی ہند سے ہند بجانے جانے کی صورتیں ہو گئی میں نہیں چاہتا کہ کون سا نظام وہ اچھا تھا یا نہیں تھا اس سے نہیں ہے لیکن یہاں تک ان کے طریقہ ایک تھا ان کا تعلق ہے جو کہ ان کے نمائندے ہیں کس سے آگے بڑھے بہرحال اس بات کو جانے کے لیے ہم علمی میں بات کر رہے ہیں تو میں یہ کر رہا تھا کہ سوشلزم کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلام سے کلیتن جدا کرنا ہے اب آئیے وہ کون سے پہلو ہیں جن پہلوؤں کو دیکھ کر لوگ سوشلزم کے سدائی ہو جاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت غریب ہوتی ہے اور وجہ وہی ہے کہ جب تک کہ اسلام کا نظام چالو نہیں ہوتا صحیح نظام چالو نہیں ہوتا سرمایہ دار مال سے مالدار سے مالدار پر بنتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے بنا جاتا ہے اور سے مال تو ہر سستی کی میں ہے مال کی ہر تو دل میں ہوتی ہے ہم دیکھیں گے بھائی فلاں بنگلے میں چل رہا ہے ہم نیچے ہم بیکارے نیچے رہے ہیں یہ کار والے ہم پر گھر دلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آخر نفسیاتی طور پر متاثر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی حالت میں کیوں ہیں ان ان کے پاس کیوں ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہیز ہیز کے پاس ہے اور ہمارا ان کی یہ ہے نا ہیز اینڈ ہیز ناٹ رکھنے والے نادار اور مالدار اور مالدار اور نادار کی سب کلش آئی جب نادار کی سب کلش آئی مالدار سے تو نادار نے کہا کہ بھائی یہ جو آگ ہے ان کے پاس کیوں رہے میں بھی لے میں یوں کہا کروں کہ اگر مال بری چیز ہے تو مالدار کی دیر میں برا غریب کی دیر میں آ کر اچھا نہیں ہو جائے گا اگر اچھا ہے تو وہاں بھی اچھا ہے یہاں بھی اچھا ہے اب چیز یہ ہے کہ عمومی جو حصہ آج جیسے کہ انسانوں کے سینوں کے اندر ہے مال و دولت کی اسے دھکا دیتی ہے سوشلزم اس لیے مزدور اٹھتا ہے مزدور یوں سمجھتا ہے کہ غالباً سوشلزم آ جائے گی تو جنت اور بھی بن جائے گی سب کی زمین ہم نے تقسیم ہو جائے گی یہاں ایک گفتہ میں کرتا ہوں سوشلزم جتنی ظالمانہ اور نظام ہے اور جتنا یعنی اس میں جتنا نظام ہے کوئی دوسرا نظام نہیں ہوگا ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید تقسیم ڈیولپ ہو جائے گی تقسیمت بنی ہو جائے گی یہاں آپ یوں سوچیے کہ کمیونسٹ نظام میں جو پارٹی امپاور ہوتی ہے اور وہاں سب سے ایک پارٹی ہوتی ہے دوسری پارٹی نہیں ہوتی مزدور والی پارٹی اس کو کمیونسٹ پارٹی کہتے ہیں اور اس کے ممبر بھی بڑی مشکلوں کے ساتھ بنتے ہیں ہر شخص یعنی دنیا میں سب سے مشکل کسی پارٹی کا اگر ممبر بننا ہے تو وہ کمیونسٹ پارٹی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایسی کوئی ڈاک بھیڑ ڈالی جا رہی تھی کوئی ابتدا کی جا رہی تھی کہ بچوں کے ہاتھ کو آج تک لگا دیا جائے اور وہ برداشت کر سکیں تو پھر ممبر بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے جن لوگوں کے سامنے سوشلزم کی اور کمیونسٹ نظام کی تاریخ نہیں ہے وہ تو کہہ لیں گے کہ یہ کوئی بات ہے اور جس میں دیکھنا ہے تو کہہ سکتا ہے میں خود چاہوں ہوں میں پہلے اس سلسلے میں میرا جانا ہوا تھا میں دیکھ چکا ہوں کہ وہاں کے اندر کے حالات کیا ہیں خدا کی قسم اگر مجھے کوئی پانچ ہزار کتابیں چیز کے خلاف میں پہلے کو دیتا تو میں اتنا مخالف نہ ہوتا جہاں سے وہاں کے بیس پچیس دن کے قیام میں مجھے مخالف کرتا قسم کھا کر جاتا تو بات یہ ہے کہ دور کے گھر کہانے ہمیں اچھا کر کے بتایا جاتا ہے وہاں کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کا ممبر بننا انتہائی مشکل ہوتا ہے کئی ان سے نکالا جاتا ہے تو پھر اس کمیونسٹ پارٹی کی مثال جو ہوتی ہے یہ ایک کی مخبوطی مینار کی مثال سمجھ لیجیے نیچے ہے چڑھتے چڑھتے چڑھتے یعنی جیسے کہ آپ کے ملک میں وہ پانچ سینا ایک وہ بنا تھا نا کیا نام ہے نظام بیجی نظام پہلے بیجی جی ہوں گے پھر یوں ہوں گے پھر یوں ہوں گے اوپر تو ساتھ ہوں گے اسی طور سے وہاں جو ہے تمام اختیارات کلی آ جاتا ہے secretary general of communist party اس کے اختیار میں آ جاتا ہے اس کے چند ہواری ہوتے ہیں اور وہ سیکٹری گورنمنٹ جو ہوتا ہے اس کی رائے کے خلاف اگر بیریا ہو اگر کوئی دوسرا ہو ہاں جی اسے پھر ختم کر دیا جاتا ہے چھوڑا نہیں جاتا تو اب جتنی بھی دولت اور مال جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ برابر تقسیم کر دی جائے وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام دولت وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام زمین وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام سرمایہ اور اس کو چلانے والا اور اس نام اقتدار سب چیز کی کس کے پاس ہے کمیونسٹ پارٹی کے پاس اور کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کا کرتا بھرتا کون ہے سیکٹری جنرل اور سیکٹری جنرل اپنے یا تو خود بن جاتا ہے جیسے وہ خرچوک تھا ہاں جی؟ جیسے وہ خرچوک تھا یا اس اس کے کے بعد رہ چکا تھا یا اس کے بعد آپ پہلے دیکھیے بلگانن بلگانن جو تھا اس وقت یہ دھونے کی چل نہیں سکتی سوشلزم نظام میں آپ کو یاد ہوگا جب بلوان یہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ وہ شوق ساتھ تھا یعنی یہ نہیں چھوڑ سکتے کہ فیکٹری جو ہے وہ فیلاڈ آ رہے اور اسی طور پر جب یہ موجودہ زمانے میں اس وقت جو ہے کیا نام ہے کوسیجن ہاں، یہ جن ثابت کرنے ہیں جی؟ تو یہ جن کا اقتدار ہے موجودہ میں تو یہ جن کوسی جن جو ہے یہ حقیقت میں اپنے ساتھ اس کے ساتھ سائے کے طور پر لگی ہوا جو کہ سیکٹری جنرل ہے یہ اس بنا پر تالم کی طرح آل ان آل نہیں ہے تعلیم آل ان آل تھا یا جو خوشو تھا وہ کچھ عرصہ آل ان آل رہا اور اتنا مست تھا کہ جب انہوں نے دے دیا انہوں نے گیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ تعلیم پیٹتے تھے وہ جوتا لگا کے درد کو پیٹ کر رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا تو وہ ایک نشہ اقتدار ہوتا ہے تو تمام دولت کھینچ کر اس میں آ جاتی ہے اور جب کھینچ کر آ جاتی ہے تو پھر تقسیم دولت کا یہ رخ ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی کے حامی ہوں گے ان میں تقسیم ہوگی یہاں آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجیے کہ جو پارٹی پر پھر اقتدار آتی ہے وہ یہ کسی اپنے وہ حملہ نہیں کرتا لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت نہیں چکائی جا سکتی جتنے اسی کو ملیں گے جو پارٹی سے متعلق ہے دوسرے کو نہیں ملیں گے اسی طور پر تعلیم ملتے ہیں وہاں نہیں نوعیت کہ میں گیا اس میں یہ کی بات کروں وہاں تیس لاکھ مسلمان تھے دس لاکھ سے قریب تو ہجرت کر چکے ہیں وجہ یہ کہ وہاں جا کے ذمہ داریاں وہ پندرہ سو یعنی سمجھیے کہ نو سے یا پندرہ سو تین سے مسلمانوں کے زیر اقتدار تھا ترکوں کے تو ترکوں کے بعد وہاں انہوں نے ترکوں نے بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی تھیں تو انہوں نے آ کے ذمہ داریاں ختم کرا تو مسلمان جو ذمہ دار تھے اس وقت ختم ہو گئے اس کے بعد دوسرے ملازم تھے تو ملازمت سے ملے جو کہ کہے میں اشتراکی ہوں کمیونسٹ ہوں تو کمیونسٹ ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں خدا کا منکر اچھا اور خدا کا منکر تو جو دل والا مسلمان ہے وہ کہاں پر من کرے کچھ مارے گئے کچھ ہجت کر گئے کچھ باقی رہ گئے تو ایسے میں قسم کھا کر چاہتا ہوں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کوٹلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوٹلے میں وغیرہ میں بھی یہی حالات ہیں وہاں وہ سرو جو ہے وہاں زیادہ مسلمان ہیں کوٹنے کی یہ نوعیت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ کسی نے وہ شیشے میں خون کو کھینچ لیا ہو کہ یہ نوعیت کی مسلمانوں ملازمت نہیں کیوں ملازمت اسے ملے جو کہ کمیونسٹ ہو اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی دکانیں تھیں تجارت دکانیں ہو گئی کلیکٹو شاپ کلیکٹو شاپ اور کسے ملے جو کہ کمیونسٹ ہو اور جب کلیکٹو شاپ ہی نہیں تو مسلمان کیا کریں تو پوری حالت تو میرے کرنے کا مدعا یہ میں حرحمۃ کریں عزیز اور دوست سب سے پہلے تو ہمیں اسلام کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں بلکہ اسلام زندگی کی وہ حقیقت انسان کے سامنے کھولتا ہے اور وہ طریقہ حیات انسان کو دیتا ہے جس میں انسان کی زندگی کے جملہ شعبے آ جاتے ہیں انسان کی عبادات انسان کی گھریلو زندگی انسان کی سیاسی زندگی انسان کی معاشرتی زندگی انسان کی اقتصادی زندگی یہ یوں کہیے مختصر لفظوں میں کہ وہ جملہ شعبے شعبے یا زندگی کے پہلو جن سے انسان انفرادی یا اجتماعی زندگی میں دو چار ہوتا ہے اسلام ان سب کے متعلق ہمیں جانے اور مانے ہدایات دیتا ہے اور اسلام اپنی ہدایات اس کمال کے ساتھ دیتا ہے کہ ان ہدایات کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسلام کا اپنے متعلق دعویٰ ہے اور ہمارے نزدیک درست دعویٰ ہے کہ اسلام جو کہتا ہے کہ میں کامل دین ہوں الوم اکمل تو رقم دین تو علیکم نسمتی تو لکم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند کروایا تو اب یہ تکمیل دین جو ہے یہ صرف عبادت کے وقت نہیں ہے یہ تکمیل دین صرف زندگی کے ان احکام کے رخ سے نہیں ہے جسے موجودہ لیگل اسلام پرسنل لا چاہتے ہیں صرف وہی نوعیت نہیں ہے کہ ہمارا پرسنل لا جو ہے وہ اسلام سے گرم کرے گا اور اسلام اس کے مطابق آکام دے گا بلکہ اسلام جو زندگی کی راہ انسان پر کشادہ کرتا ہے اس میں انسان کی زندگی کا جزو کل آ جاتا ہے اور زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا باقی نہیں رکھتا جس میں انسان کو اللہ بر تعالیٰ نے اور حبیب خدا سے علم دیا حضرت محمد مصطفیٰ وسلم کے ذریعے سے ہدایات میں دے ہوں یہ تنظیمی جملے میں نے اس لیے کہے کہ آج مثال کے طور پر یعنی سوشلزم یا کوئی اور اورزم ہو کوئی اور نظام ہو ہم جب اس نظام کا پیمنٹ اسلام کے ساتھ لگاتے ہیں تو شعور میں یہ بات کام کر رہی ہوتی ہے کہ اسلام اس بارے میں ناقص تھا یہ اس مقام پر نہیں پہنچا تھا جو کہ اس قسم نے ہم انسانوں کے لیے جو راہ کو کی ہے اسلام نے وہ راہ انسانوں کے لیے بھی نہیں کی اس سلسلے میں ایک اور نقطہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو غالباً مفید رہے گا اور ہر وقت آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک وہ جملہ ادیان سماجیہ جن یعنی کے آسمان سے آنے والے دین ہیں ان کے نزدیک دین جو آتا ہے خدا سے آتا ہے تو دین نام ہوتا ہے ان ہدایات کا جو خدا ان کو خصوص اپنی ذات سے بھیجتے ہیں اور ندیوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اور وہ احکام سب سے آئے ذہن کا انسان کے تخیل کا انسان کی معلومات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا اگر ہم انسانی دخل کو دین کی بناوٹ میں شریک سمجھنے لگیں تو گویا ہم کہنے کہنے لگ لگ جائیں گے کہ بھائی پھر وہی کی ضرورت کیا ہے وہی تو آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کی راہ کو صحیح رخ سے نہیں چلا سکتا تو وہی الہی جو ہے اس کی دستگیری کرتی ہے اسے وہ راہ بتاتی ہے جس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے تو اس سے اگر وہی الہی کو آپ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں اور دین کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ جو نکلے گا کہ آپ فوری طور پر یوں کیا اٹھیں گے کہ وہ جو دین خدا کی طرف سے آیا اور وہ دین جسے کہ اس کے نبی نے بتایا وہ اپنے اندر کسی انسانی پابند کو قبول نہیں کرے گا اس لیے نہیں قبول کرے گا کہ جو خدا کا دیا ہوا دین ہے انسان سب مل جائیں اول سے لے کر اس وقت تک کے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے اولا عقل مند لوگ دانشور حکم حکیم جتنے بھی ہیں حالات سب اکٹھے ہو جائیں لیکن ہم اپنے ایمان کی بصیرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ان سب کی اپنے مل کر بھی اس دین کا ایک جز بھی نہیں دے سکتی یا ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتی جو کہ خدا بند قدوس کی طرف سے آتا ہے کیونکہ انسان کا علم باوجود معلوم کچھ معلومات کے رکھنے کے آپ ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ انسان کا علم کامل نہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہے انسان کو پتن اس چیز کا علم نہیں کہ کل کیا ہوگا کوئی بڑے سے بڑا دانشور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کل کے حالات کو جانتا ہے اسی طور پر انسان کی زندہ ضروریات اگر کوئی ذات جانتی ہے تو اللہ کی ذات جانتی ہے خدا کے سوا انسانوں کی زندہ ضروریات کو کوئی دوسری بات نہیں سمجھ سکتی ایک ایک نقطۂ اسے تو میں رکھیے اور دوسری طرف ایک اور چیز کو سوچیے کہ انسان جو نشان بناتے ہیں میں آپ کو نقطے پر آ رہا ہوں میں تو تنہید کو ایک اٹھانا چاہتا ہوں انسان جو نظام بنانے بناتے ہیں انسان اگر فرد صاحب نے کسی نظام کو یا کسی کنسٹرکشن کو یا کسی نظریہ حیات کو آپ کے سامنے پیش کیا تو دو حال سے خالی نہیں یا اس وقت اس کا ذاتی نظریہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ وہ کسی خاص سوسائٹی کو یا کسی خاص مکتب فکر کو کی نمائندگی کرتا ہوگا اب انسان کوئی بھی ہو اگر مزدور ہے تو مزدور کے سامنے مزدور کا مفاد زیادہ ہوگا بنسپت سرمایہ دار کے مفاد کے اگر حاکم ہے تو حاکم انسان کے جانے میں رہتے ہوئے کل وطن اپنے مفاد سے میں اپنے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا اسی طور پر محکوم اپنے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا گورا اپنے مفاد کو دیکھے گا کالا اپنے مفاد کو دیکھے گا یورپین اپنے مفاد کو دیکھے گا فیکن اپنے مفاد کو دیکھے گا اور اسی طور پر یہ صرف مصروفات نہیں ہیں بلکہ حقیقتیں ہیں جو کہ آج کی دنیا میں آپ پورے طور پر دیکھ رہے ہیں امریکہ جو آپ سے معاملہ کرے گا وہ امریکن سے نہیں کرے گا افریقہ کے کالے باشندے اس وقت کہ ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے افریقہ کے یعنی مثال کے طور پر ساؤتھ افریقہ کے متعلق تو ہم یوں کہتے تھے کہ وہاں گوری نسل کالوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے لیکن اگر آپ روڈیشیا اور کینیا میں چلے جائیے تو وہی کالے ہندوستان اور پاکستان کے کالوں کو جس طور پر باہر نکال رہے ہیں انسان حیران ہوتا ہے کہ کل تک تو یہ ہیں جی اتحاد کے باعث ہے آج ان میں یہ خود کیسے پڑ گئی تو ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھتا ہے ہر سب کا اپنے مفاد کو دیکھتا ہے ہر چیزت اپنے مفاد کے مطابق سوچا کرتی ہے اس سنگیت پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمام انسان فرض کی حیثیت سے ہوں جو جماعت کی حیثیت سے ہیں انسان کو کوئی ایسا نظریہ حیات نہیں دے سکتے جو کہ تمام انسانوں کے جملہ طبقات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے عادلانہ نظام ہو نہیں بات سمجھ ایک ایسا عادلانہ نظام جس میں کہ جمہور اور تمام انسانوں کے مفاد جو کہ تمام انسانوں کی رعایتیں کرتے ہوئے اور انسان سے دیکھیے انسان صرف ایک نہیں ہے ایک اگر انسان ہوتا ہاں جی، تو یہی تھا کہ مجھ میں اور بھینسے میں کچھ فرق نہیں تھا بلکہ بھینسا مجھ سے اچھا تھا وہ زیادہ کھا لیتا میں بھینسے سے یقین کم کھاتا ہوں اسی طور پر اگر ہماری جسمانی ہی اگر ضروریات ہوتی اور انسان کا سب پیٹ ہی ہوتا تو ہم یوں کہہ لیتے کہ چلو بھائی نفس کے رخ سے ایک بات چل رہی ہے لیکن انسان کے اندر جہاں پیٹ ہے انسان کے اندر دل ہے انسان کا دماغ ہے اور انسان بہت ساری ان اور ویلوز کی حفاظت کرنے والا ہے اعلیٰ قدروں کی حفاظت کرنے والا ہے جو دیگر حیوانات کے اندر نہیں ہیں تو اب جملہ انسانوں کی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے کوئی ایسا نظام دینا جس میں کہ سب کی نفسیات کی رعایت ہو جائے تو یہ کسی انسان کا کام نہیں یہ اسی اللہ کا کام ہو سکتا ہے جس نے کہ انسان کے اندر نفسیات کو رکھا ہے اللہ علومن خلم محمد لطیف الحدیذ اللہ تبارک تعالیٰ سے انسانوں سے زیادہ انسانوں کا کوئی جاننے والا نہیں ان چند بنیادی نقطوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یہ بات آپ پر ہم پر واضح ہو جائے گی کہ اسلام جو کہ خدا کا آخری اور کامل دین ہے اور جسے حضرت محمد مصطفیٰ دسمن نے انتہائی کمال کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا وہ کسی باہر کی کسی نظریے کے بند کو اپنے اندر قبول نہیں کرے گا کیونکہ جو نظام باہر سے آئے گا وہ انسانی نظام ہوگا اچھا ہے یا برا ہے لیکن وہ انسانی نظام ہوگا اس لیے ہر وہ انسانی نظام جو کہ انسان کا ساختہ اور ساختہ ہے خدا کے نظام کے ساتھ لگا نہیں کھائے گا اس کا پیمن نہیں بنے گا اگر آپ اس کا پیمن اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو گویا آپ کے ساتھ ہی شعور میں یہ بات ہے کہ خدا کا نظام جو آیا ہے وہ کامل نہیں ہے اس بنا پر ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ اگر یوں کہیں اسلامی سوشلزم تو گویا اسلام سوشلزم میں جن قدروں کو انسانوں کے حوالے کیا ہے اور جن مفادات کا مفادات کی رعایت سوشلزم کرتا ہے اسلام نے ان کی رعایت نہیں کی اور اسلام کے بارے میں نافذ ہاں، آ ایک مسلمان کی حیثیت سے کبھی ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام اس بارے میں نافذ ہے تو اس بنا پر ہم اب دیکھیے دوسری بات سوشلزم کے بارے میں اسلام کے تقریباً تیرہ سو سال بعد سے شخص پیدا ہوتا ہے ایسے فکر کے لحاظ سے تو سوشلزم آج کی پیداوار نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے سوشلزم کے بارے میں میں کچھ چیزوں بعد میں کہہ دوں گا ابتدائی طور پر میں کرتا ہوں کہ سوشلزم جو اس موجودہ زمانے میں چمکا اور پھیلا اور جو اس کا سب سے بڑا ظاہر جنگ یعنی اس کو پیش کرنے والا تھا وہ کون شخص ہے کارنا جو اصل نسل کے لحاظ سے یہودی تھا اور عقیدے کے لحاظ سے بہ تھا خدا کا منتر اور خدا کا نہ ماننے والا اب ایک وہ دین جو کہ کہے کہ میں ابتدا سے لے کر انتہا تک یعنی اسلام خدا کا بھیجا ہوا ہوں ہم یوں کہیں کہ بھائی خدا کے بھیجے ہوئے دین میں وہ کمال نہیں جو کہ ایک دہریا اپنی ذہن کی پراوشوں سے انسانوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو گویا یہ اتحاد ہوا کس کا اس کا آج حیات کا اور کا جو یوں کہہ لیجیے شراب کا اور نہ زمزم کا زمزم اور شراب جیسے اکٹھی نہیں ہو سکتی اس میں طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ اسلام اور سوشلزم اکٹھا نہیں ہو سکتا اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ اسلامک سوشلزم تو ہم یوں بھی کل کہہ دیں گے اسلامک کرسچینٹی کل ہم یوں بھی کہہ دیں گے اسلامک جدیزم اسلامی یہودیت اسلامی عیسائیت اور اس سے بڑھ کر میں یوں کہہ دوں گا اسلامی تحریت اگر آپ یہ پہلے بھی لگانا شروع کرے تو نظریہ حیات کوئی دوسرا اسلام کے اندر نہیں آتا اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مثال دیا کروں کہ مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے اسلام کو کما حق کو ہی دیکھا نہیں جب اسلام کو دیکھا نہیں تو جو شخص کسی نئے نظریے کو اسلام کا لیبل لگا کر پیش کر دیتا ہے ہم اسے کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی یہی اسلام ہے یہ ایک لطیفے کے طور پر بات کہہ دوں ان سے آپ کہیں گے میں بات کرتا ہے میں اس میں ایک لطیفہ بنایا وہ لطیفہ یہ تھا ہمارے ایک ساتھی چلے گئے ان کا نام بشیر صاحب کا حج پر چلے گئے اور دوسرے میرے ساتھی ہیں اس لیے الیکٹر انجینئرنگ کالج شاہ ولی صاحب تو ساتھی بیٹھے مجھ سے نہیں سوال کرتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی شاہ ولی صاحب جو ہیں انہوں نے نہ تو کبھی تمام وقت کنو دیکھا اور نہ تمام وقت کبوتر دیکھا انہوں نے سن میں رکھا تھا کہ حرم شریف میں یعنی کابت اللہ میں کبوتر بہت ہیں تو مسلمان تو ہیں تو بشیر صاحب ان کے دوست حج پر جانے لگے تو انہوں نے بشیر صاحب سے کہہ دیا کہ بھائی میں وہاں تو پہنچ سکا تم جا رہے ہو وہاں سے میرے لیے کبوتر لے میں اسی کو چون کر اپنے دل کی حوث نکال لوں گا وہ بھی بڑے ہوشیار تھے وہاں سے کبوتر تو لائے نہیں کراچی سے ہندو لے آئے اب جب کراچی سے ہندو آیا تو انہوں نے اسی کو چوننا شروع کر دیا کہ یہ حرم کا کبوتر ہے تو آج کا مسلمان جو کہ دین کے حقائق سے واقف نہیں جو ان بھی اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے اس کو منہ سے لگاتا چاہتا ہے یہ اسلام ہے حالانکہ اسلام وہی اسلام ہے جو کہ حضرت محمد نے وسلم نے پیش کیا وہ اسلام جو کہ حضور نے پیش نہیں کیا وہ اسلام اسلام ہو نہیں سکتا یہ تو بنیادی درجے کی بات ہے اور اس میں آپ اپنے چہرے میں اچھے طور پر رکھ لیں کہ نہ تو اسلامی سوشلزم ہو سکتا ہے نہ اسلامی کیپیٹلزم ہو سکتا ہے اور نہ اسی طور پر اور کوئی قسم کا جور اسلام کے ساتھ آ سکتا ہے ہو ہوگی یہ ایک بات بنیاد کے درجے میں یعنی اسلام جانے مانے دین ہے تو کسی خارج کی چیز کو قبول نہیں کرتا اب آئیے اسلام سے متعلق تو آپ جانتے ہیں یہ خدا کا دین ہے اور جس کی بنیاد کس پر ہے سب سے پہلی بنیاد جو ادیان سماجیہ کی ہوتی ہے یہ اسلام کی ہے وہ خدا کے اقرار پر تو خدا کی صفات کے اقرار پر اور خدا کی کتابوں کے اقرار پر اور خدا مند قدوس نے جن نبیوں کو بھیجا ہے ان کی زندگی کے اپنانے کے اقرار پر ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے اقرار پر ہوتی ہے یہ مختصر لفظ میں دیجیے ایمان بلّہ اللہ پر ایمان اور جو رسول لے کر آیا ہے اس پر کامل یقین کہ اس میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور اس کے ساتھ آخرت کا یقین یہ سب ہو گئی ایک دن ایک بنیاد اور پھر اس کے ساتھ دوسری بنیاد جتنے بھی دین ہیں دین صرف جسم کی زندگی کے کے سدھارنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین نام ہے دل کے سنوارنے کا بھی اور جسم کے سنوارنے کا بھی وہ دل کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور پیٹ کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں وہ اس دنیا کی بھی زندگی کو بناتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی بناتے ہیں یہ بات ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ خدا کی طرف سے کیوں آتا ہے اس بنا پر اس کی نگاہ میں سب کا مفاد پورے طور پر ہر سب کا انسان کا ہوتا ہے اقبال کے لفظوں میں وہی حق وہی حق دین دین دے دے دے دے سو سو ہما ہما وہی حق نگاہ خود و بہبود ہما اللہ کی وہی جو ہے وہ سب کی خیر کی بھلائی دیکھنے والی ہے اور اس کی نکاح میں ہر شخص کی خیر ہما جب نکاح سود و بودے ہما وہ ہر شخص کی خیر کو بھلائی کو کو خیال رکھتی ہے اسے لے کر چلتی ہے یہ تو خدا کی وہی کا حال ہوتا ہے یعنی اس کو میں مختصر لفظوں میں یوں کہوں کہ دین کی بنیاد ایمان دلہ ایمان دل آخر کتاب اللہ ہاں جی اور نبی کے طریقے پر اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی جب یا دل کہہ لیجیے اس پر یعنی یہ بنیاد ہے چار چیزیں ہو گئیں اقرار خدا اختصار کے ساتھ کہہ لیجیے اقرار خدا اقرار رسالت اقرار آخرت اور دل کا بنانا یا روحانی یہ چار بنیادیں ہیں اب اس کے مقابلے میں دیکھیے میں مختصر لفظوں سے اس کی تاریخ بیان کر دوں گا سوشلزم کے اور پھر اس کی چند چیزوں کو موٹی موٹی کو بیان کر دوں گا سوشلزم اصل میں اس فکریا اور اس نظریے کا نام ہے جو کہ ہمیشہ کونے میں رد عمل کے طور پر پیدا ہوا ہے بنیادی طور پر یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا اس لیے اس کا رجحان منفی ہے مثبت نہیں ہے میں اردو کے لفظ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں اپنی کاری کا انگریز زیادہ کرتے ہیں میں اردو بولتا ہوں اس کا رجحان منفی ہے مثبت نہیں ہے یہ ایک نزدیک رد عمل والا نظریہ ہے یہ خود اپنی ذات میں بنیاد کے درجے میں خود بخود نہیں تھا اور اس کی اگر آپ تاریخ پر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے چار ہزار سال پہلے جب سرائنا مصر میں دولت بہت زیادہ آ گئی تو اس کے رد عمل کے طور پر انہوں نے عام لوگوں کو ظلم و زیادتی کرنی شروع کر دی تو ایک طبقہ اٹھا جس نے کہ اس نظریے کو آگے بڑھایا اور کچھ لوگ اس زمانے میں اس چیز کے حامی بن گئے کہ دولت جو ہے وہ غریب کا حق ہے امیر کا حق نہیں اور یہ سب میں مساوی تقسیم ہونے والے یہ تاریخ کی بات ہے اس کے بعد آپ آگے آئیے یونان کا دور آتا ہے تو گو کے ٹوٹل میں اپنے اس میں ایسے میں اس بات کا تذکرہ تو کیا ہے لیکن رسو کے زمانے میں اس کی اپنی ریاست جو تھی جسے کہ ہم یوں کہیے کہ ایسنس کی ریاست جو تھی سٹی اسٹیٹ آف ایسنس اس میں یہ نظام لاگو نہیں ہوا تھا بلکہ اسی زمانے میں ایک دوسری ریاست تھی جو کہ یونانیوں کی تھی اس میں اسپارٹا کا جزیرہ ہے اسپارٹا میں سب سے پہلے یہ نظریہ جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے چلتا رہا اس کے بعد دوسری دفعہ جب یہ عام طور پر رخ پر آئی تو ایران میں پیدا ہوئی ایران میں سوشلزم اس رخ سے اسے مثبتیت کہتے تھے مثبتیت اس لیے کہتے تھے کہ اس کا بانی اس زمانے میں مستق تھا مستق وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ایران کے زمانے میں یعنی ایران اس وقت جو تھا کیپٹلزم کے سرمایہ داری کے اس رخ کے ان کا چکا تھا کہ یعنی انسان حیران ہوتا ہے جبکہ ایران بعد پاکستانیوں کے زمانے میں ایران کے تسکروں کو پڑھتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر دولت میں تھے یعنی ایک طرف سونا ڈالا جاتا تھا رومن امپائر کے متعلق بھی اس نے لکھا ہے یہ کیا نام ہے جبن میں لکھا اپنی تاریخ میں اور اسی طور پر کیسٹائن نے ایران کا اہدافان ایران ایک کتاب ہے جو کہ اصل میں فرینچ میں ہے اس کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے اردو میں اس میں یہ لکھتا ہے کہ سونا ایک طرف ڈالا جاتا تھا اور ریشم دوسری طرف ڈالا جاتا تھا اور یہ لوگ جو تھے اس کو ریشم کو خرید کر اس کے کپڑے ڈالتے تھے اندازہ کیجیے آپ کا انگلش کا اور یہ صرف ایک محدود طبقہ تھا کیونکہ دولت جو آتی ہے تو شکر تو محدود طبقات میں آتی ہے سب میں نہیں آتی اور جب یہ تائزش کا حال ہوا تو اس کے مقابلے میں نتیجہ یہ ہوا کہ پبلک اس کا رد عمل ہوا تو اس پبلک کے رد عمل کو جس شخص نے اپنی ذات میں نمایاں کر کے پیش کیا وہ مثبت تھا اور مثبت نے جو یعنی پیش کیا سوشلزم کا نظریہ اس میں یہ تھا کہ دنیا میں فساد کی جڑ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں زر زم زمین تو یہ یہ اور بڑوں کے پاسانوں میں کیوں ہو یہ عام لوگوں کے پاس کیوں نہ ہو اس لیے اسے عام کر دینا چاہیے جب عام کر دو تو دولت بھی عام زن بھی عام زمین بھی عام اور زر بھی عام دولت بھی عام اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت یہ کچھ عرصے کے لیے یہ چیز چلی اور چلی تو یہ حال ہوا کہ نوشیروان جو کہ عادل پھیلایا جاتا ہے اس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب وہ مستق کے دین پر آیا جب مستق کے دین پر آیا تو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس نے اپنی بیٹیوں تک سے ملبت ہوا جب عورت عام ہے تو باپ کے لیے بیٹی بھی عام ہے اور بہن بھی عام ہے سب کے لیے عام ہے اس پیلس کے خاتے میں اس ایران کو جس نے کہ روما کی سائرس کے زمانے میں دارا کے زمانے میں رومن امپائر کی اونٹ سے اونٹ بجا دی تھی آپ نے دیکھا کہ نوشیروان کے چالیس سال کے بعد اس سلطنت کا ایسا نام و نشان مٹا کہ آج تک کوئی نام نہیں ملتا پیلس میں باتیں ہے پہلے تو چند لوگوں میں ہوتا تھا جب آگ آن ہو گیا تو بات ختم ہو گئی تو یہ تو اس زمانے کی بات تھی یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ یہ رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی ہے اور آپ آ جائیے اس زمانے کی سوشلزم کے میں اس زمانے میں اس کا سب سے بڑا ایکسپرمنٹ جو ہے جو ظاہر کرنے والا ہے وہ ہے کارل ماؤس کار ماؤس جو ہے یہودی نسل ہے عقیدے کے لحاظ سے دہجہ ہے اور وہ جس سوسائٹی کی نمائندگی کرتا ہے وہ سوسائٹی جو ہے اس میں یہ ایک رد عمل پیدا ہوا اور اس رد عمل کے پیچھے تین عوامل کام کر رہے تھے بڑے بڑے اور بھی عوامل ہیں تین بڑے بڑے عوامل کام کر رہے تھے اگر آپ نے مٹیریل مٹیریل ایجز کے یورپ کی تاریخ کو پڑھا ہو ہر وقت سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یورپ مڈل ایجز میں ایسی نوعیت پر پہنچ چکا تھا کہ وہاں تین طبقات خاص طور پر اپنے اثرات کو لیے ہوئے تھے ایک طبقہ جو تھا وہ جسے ہم ان کی اصطلاح میں فیوڈل سسٹم کہتے ہیں ذمہ داری ہندی ذمہ داری نسامی ذمہ داری اور ذمہ داری کا نظام یہ تھا کہ یعنی جو امیر ذمہ دار تھے مالک زمین تھے وہ سب کچھ لے لیتے تھے اور جو عام طبقہ تھا اسے بمشکل کھانے پینے کو دیتے تھے اور یہی حال آخر وقت تک زار روس کا رہا اور زاری حکومت کے جو زوال کا سبق ہے زار روس کا اس کی وجہ بھی یہ تھی وہاں کا یہ جو یوکرین کا علاقہ ہے وہ یورپ کے لیے غلے کی منڈی کہلاتا ہے لیکن وہ یوکرین کی غلے کی منڈی سب سنت سند لوگوں کے قبضے میں تھی اور اس کی جتنی بھی آمدن تھی وہ لے لیتے تھے اور جو عام زمیندار یعنی کاشتکار تھا وہ بھوکھا مرتا تھا اور نہ کچھ تن ڈھکنے کو کپڑا اور نہ کھانے پینے کو کچھ بالکل جیسے غلاموں کی طرح یورپ کے غلاموں کی طرح اسلام کے غلاموں کی طرح ہاں جی ان کی یہ حال ہے تو اب اس کے لیے رد عمل کے طور پر ایک بات پیدا ہونی ضروری تھی اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں ایک دوسرا طبقہ تھا جسے ہم سرمایہ دار طبقہ کہہ سکتے ہیں مال والا اور وہ طبقہ جو تھا اس کی یعنی رگے گردن جو تھی یہودی سرمایہ دار کے ہاتھ میں تھی یہ آج کا بینکنگ سسٹم جو کہ تمام دنیا میں پھیل چکا ہے اس کی ابتدا آپ جانتے ہیں کہ کس طور پر ہوئی یہ بینکاری جو تھی یہ یہودی ستادار اور یہودی سبکار جو تھے ساہوکارانہ نظام نے جب منظم صورت اختیار کی تو پہلے ساہوکار اکیلا کھاتا تھا اب بڑے اور چھوٹے ساہوکار بننے لگے اور سود کے نظام کو انہوں نے کام کر دیا بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ساہوکاروں کا جو نظام تھا اس میں یہودی ساہوکارا اس رخ سے ظلم کے ساتھ لوگوں سے مال کو بٹورتا تھا اور لے لے لیتا تھا آپ نے پکسر میں اس کا وہ پڑھا ہوگا مرچنٹ وینس ڈرامہ پڑھا ہوگا شیکسپیئر کا اس میں آپ کو وہ یاد ہوگا کہ وہ شیکسپیئر ایسے پر لکھتا ہے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے مرچنٹ ہوگا میں ون پاؤنٹ آف لکش وہ یعنی جیسے کہ گوشت خور ہے گوشت کو مانگتا ہے کیوں کہ وہ دوسرے کے گوشت کھانے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی ایک پائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور یہ عمومی یہودی یا سرمایہ دارانہ یا شاہوکارانہ کارانہ ہے جسے اسلام میں قانونی کا کہا ہے اور ایک تو بات اور جو اور عام طبقہ تھا وہ بالکل کچلا چلا جا رہا تھا اسی دوران وہاں انقلاب آیا انقلاب کس چیز کا انقلاب یہ اس کا یہ صنعتی انقلاب آیا اور صنعتی انقلاب میں پہلے تو یہ نوعیت تھی کہ چند مزدور چند آدمیوں کے نیچے کام کرتے تھے اب جب صنعت کاری ہوئی تو ملے آنے لگی اب جب ملے آنے لگی تو ملیں انہیں کے پاس تھی جیسے ہارے ہاں ہوا ایک مل لگاؤ اس مل کو بینک کے پاس گروی رکھو دوسری مل لگا دو اسے دوسرے بینک کے پاس گروی رکھو تیسری مل لگا لو یہاں تک کہ ہوتے خاندانوں میں تمام ملک کا سمایا اکٹھا ہو گیا ہاں جی؟ وہ قرآن نے اس کی مثال دی ہے قرآن نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا لیکن افسوس ہم قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن نے حضرت داؤد کے بارے میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا مقدمہ پیش ہوا دعا کریں کہ مختصر سے لفظ میں بات پوری ہو جائے بس جلدی جلدی جا رہا بات بہت ہاں جی؟ حضرت سعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ان کے پاس آیا ایک مقدمہ اور ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ میرے میرے پاس ایک بندی ہے اور اس دوسرے کے پاس ننانوے بندیاں ہیں یہ ننانوے بندیوں والا کہتا ہے کہ اگر پگلے کی سو بندی کو کیا کرے گا یہ بھی مجھے دے دے میری سو بندیاں ہو جائیں تو یہ ہے سرمایہ دارانہ کا یعنی تیرے پاس ایک بکری بھی نہیں چھوڑتا ننانوے اپنے پاس میرے پاس ننانوے ملے ہیں تو اگر کسی کے پاس ایک ملا ہے تو وہ بھی میں لوں گا تو اسی طور پر یورپ میں جبکہ صنعتی انقلاب ہوا تو صنعتی انقلاب نے اس دولت کو جو کہ مختلف یہودی ساہوکاروں میں جدی ہوئی تھی ان بڑے ساہوکاروں میں سرمایہ داروں نے منتقل کرنا شروع کیا اور ان کے محتاط میں کون لوگ آ گئے مزدور اب اس کا رد عمل سترہ سو نواسی کے فرینچ میں ریولیوشن میں ہوا اور اس ریولیوشن کے سب سے کچھ جو چیزیں کام کر رہی تھیں وہ بارپیئر اور روسوں کا فلسفہ کام کر رہا تھا اب بالپیئر اور روسوں کے بعد جبکہ وہ انقلاب ہوا مزدوروں میں کس تو جان آئی لیکن اس کے بعد نیپولین آیا اور نیپولین نے اپنی ذاتی کردار اور اپنی ذاتی شخصیت کی بنا پر اس کی اس کے رخ کو جو کہ ان کا مزدوروں کا جو رخ تھا جس میں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا کیا نام ہے خانے کو نکلے تھے اور بڑا انقلاب کا پار ہوا سترہ سو نواسی کے انقلاب کو نیپولین نے چینلائز کر دیا فرینچ نیشنلٹی نے اور فرینچ نیشنل نیشن کا وہ نمائندہ بن کر یورپ پر چھا گیا اور اس جب تک وہ زندہ رہا تو وہ چیز جو تھی وہ ایک دوسرے پر آ گئی اور وہ جو اندر جراثیم تھے وہ تو پکتے رہے پکتے رہے پکتے رہے لیکن ان کے نکلنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی تھی اور اس طرف اب نوعیت یہ تھی کہ یہ پچھلے عوامل کام کر رہے تھے عوامل کام کر رہے تھے سرمایہ داری کے خلاف سرمایہ داری کے خلاف اور ساہوکارانہ نظام کے زمیندارانہ دارانہ اس کے علاوہ ایک دوسری بات آپ نظر میں رکھیے کہ انسان جب یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب دنیا کے جب ہاں رنگ دیا جب بتوں نے تو خدا یاد آیا جب بت رنگ دیتے ہیں تو انسان خدا کی طرف جاتا ہے کہتا ہے چلو ممکن ہے یہاں کوئی تو مل جائے تو یورپ میں جب کہ یہ پریشان ہوئے تو چرچ کے پاس گئے تو چرچ جو تھا وہ خود جو تھا ان چیزوں میں مبتلا تھا اور ہر جو بڑا پادری تھا وہ خود ایک سرمایہ دار تھا ایک بڑا پنڈت تھا جس کے پاس کے تمام چڑھاوے چڑھتے تھے اور اخلاق کے لحاظ سے آپ لڑکی کی کتاب ہے اخلاق یورپ اسے پڑھ کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بائے جہاں کیوں گلوا برنا راج ممبر نیکنن کیوں دیگر نیکنن ہاں؟ ان کے تاخانوں کی جو کہ حالات ہیں ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں اور یہ پاکیزہ حضرات جو تھے کتنے پاپدار تھے دامن میں دامنگ کے فرشتے وہ کریں میں زیادہ نہیں چاہتا ہوں بہرحال تو اس طرف اگر گئے تو ان کے پاس وہ دین تو نہیں تھا جو خدا والا دین ہو اور جو جانے دین ہو کیونکہ عیسائیت کبھی موقع ہوگا تو بات ہوگی عیسائیت جو تھی عیسائیت حضرت عیسیٰ کی ایک نسل کے بعد بدل چکی تھی کیونکہ ہواری حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام سلسلام کے ہواری جو تھے ہواریوں کے دور میں یہ سال جسے ہم سنت سال کہتے ہیں سال یہودی تھا اس یہودی نے دین عیسائیت کو بدلنے کے لیے سال کا نام بدلا اور آیا اور اس نے پوری کی پوری عیسائیت کے ڈھانچے کو بدل کر اس نے سفارا اور اس قسم کی چیزوں کو لے آیا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور اس چیز کی چیزیں اس نے پیش کر دیں جس کے نتیجے کے طور پر عیسائیت ایک عملی دین ہونے سے بھی قاصر ہو گئی اور عیسائی حضرت علیہ السلام قوانین کے لحاظ سے جو ہے نا ٹیسٹمنٹ سے کہتے ہیں آب عقیق آگے عتیق کے پابند تھے قوانین کے لحاظ سے سینسال نے اس سے بھی نہیں آزاد کر دیا اور جب ان کے پاس قانون بھی نہیں رہا تو پیسے کا قانون اس نے کہا وہ ہے آج کل کی انجن دن کے لفظ ہیں دے دے جو کیسر کو جو کیسر کا ہے وہ خدا کو دے دے جو خدا کا ہے میں نے دین دنیا کی تفریق کر دی اور جب دین دنیا کی تفریق ہو گئی تو دنیا کے مسائل کے لیے عیسائیت کے پاس کوئی وہ نہیں تھا حل نہیں تھا اب جب کوئی حل نہیں تھا تو اب وہ سے دن جرمانہ واپس آئے اس اس رد عمل کے بعد آپ دیکھیے کارناس کی تعلیمات کو کا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ دولت سن طبقات میں ہے اور صرف اوپر کا طبقہ جو ہے وہ کھا رہا ہے عام حالات جو ہیں بیٹھتے ہیں ایک بات اس میں بڑا یہ بھی سوچ لیں کہ اگر مزدور کو دولت کی طرف آپ متوجہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دولت کی قدر آپ کے ذہن میں موجود ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا اس لبو کی قلوب ہمتی جلا یہود کے دلوں کے اندر سونے کے بچڑے کی محبت اگلا کر ڈال دی گئی ہے تو کیونکہ یہودی نسل تھا تو یہ ناس جو ہے اس کا ذہن اس نحر تیرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس کے گھر کا پھر بالکل گھومتا رہتا ہے یعنی اس کی کتاب جو ہے جس کا نام ہے داس ہے یعنی کیا مطلب کیپیٹل دی کیپیٹل سرمایہ تو یعنی سرمایہ جو ہے اس کا نہ اور بچھونا ہے اس میں جو سمجھا تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مال ہے اور انسان مال سے متعلق ہے انسان مال کے بغیر کوئی چیز رکھتا نہیں پوری زندگی کیا ہے مال کی طلب مال کا شرف پوری زندگی کیا ہے مال کی طلب مال کا شرف مال کی طلب اور مال کا خرچ جو ہے یہ زندگی کے دو مین متحرکات ہیں حرکت میں دینے والے جو نظریے ہیں انسینٹو کیا ہے طلب مال اور سرف مال اب جب یہ ہے تو وہ پوری تاریخ کو صرف ایک مالیاتی نظام سے رخ کر لے آتا ہے اور وہ یوں چلتا ہے تو اصل انسان کے معاملات کو حل کرنے والی چیز جو ہے وہ سرمایہ ہے جب سرمایہ ہوتا ہے تو معاملات بنتے چلے جاتے ہیں سرمایہ نہیں ہوتا تو معاملہ بگڑتا چلا چکا ہے اور کہنے لگا کہ یہی تاریخ کا فیصلہ ہے اور تاریخ کا فیصلہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ شروع انسانیت میں جبکہ انسان انخوان پر تھا بچپن میں تھا انسانیت تو اس وقت چند ان لوگوں نے جن کی باتیں جن کی بھینس جو قوت والے تھے انہوں نے غریب غریبوں کے حقوق کو چھینا اور چھین کر دولت کے اور زمین کے وہ مالک بن گئے اور کیونکہ عام طبقات غریب ہوتے ہیں اور مزدور ہوتے ہیں تو اب ان غریبوں اور مزدوروں کی خارش بڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی ڈھکوسلے تراشے اور ان بڑے بڑے ڈھکوسلے میں ڈھکوسلے کا مطلب آپ سمجھ سمجھتے ہوتے ہیں ڈھکوسلے تراشے ان سب سے بڑے ڈھکوسلے میں بڑا ڈھکوسلا جو ہے وہ دین اور خدا کا سب ہے خدا سرمایہ داروں کا سب سے بڑا رپورٹ ہوگا کہ اور انہیں لوری نہیں دے سکتے تو انہیں ایمان کی دین کی حکیم کھلا دیتے ہیں کہ اس حکیم سے غریب جو ہے وہ سوتا رہے اور مزدور جو ہے وہ سوتا رہے اور مالدار جو ہے وہ اس کی خون کی کمائی کو چوٹتا رہے اور اپنی زندگی کو بناتا رہے اور جب بات ہو تو کہے بھائی دین نے یوں کہا ہے مذہب نے یوں کہا ہے تو اب جب اس نظریے پر آئیے تو کیا ہوا انکار خدا انکار خدا دین کا انکار انکار خدا انکار رسول انکار رسالت ہے جی انکار آخرت بہت دنیا مخصوص اور دنیا میں مال جو ہے وہ مین متحرک ہے سب سے بڑا محرک جو ہے زندگی کا جو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے وہ مال ہے اور مال مالداروں کے قبضے میں آتا ہے اس لیے کہ اول میں قوت سے قابو میں کر لیتے ہیں پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ مختلف تراش سے رہتے ہیں نظریات ان, نظریات میں کیا چیز ہے ایک مطلب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوں کہا کہ دیکھو جب مذہب کی نوعیت یہ ہے تو جس طور پر عام مذہب نے عوام کو لوٹا اور کھسوٹا ہے اسی طور پر عام لوگوں کی سادگی سے فائدہ حاصل کر کے سروائول آپ اے کے نظریے کے محتاط جس کی بھینس جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے نظریے کے محتاط جو طاقتور تھا اس نے ہندوستانوں کی امان اختیار کو اپنے قابو میں کر لیا اس طور پر حکومت وجود میں آئی اس سلطنت وجود میں آئی اور بادشاہ وجود میں آیا اس لیے اس وقت تک صحیح سوشلزم کا نظام یہ صحیح کمیونزم کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک نہ تو بادشاہ ہو جب تک بادشاہ کا وجود ہے جب تک دین کا وجود ہے اور جب تک کہ مالیات کا سنپرتوں میں وجود ہے اس وقت تک یعنی دین کمیونزم صحیح معنی میں پبلک میں آ نہیں سکتا تو اس کے لیے پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ مطلب کے ٹھیکیداروں کو اور مطلب کو ختم کرو اور اس کے ساتھ کیا کرو کہ یہ دوسری چیز ہے بادشاہت کو ختم کرو کلیسا کو ختم کرو مالدار مالداروں کو ختم کرو اور ان کے خاتمے کے لیے اس نے دو طریقے بتائے ہیں جس کی عادت چل کر وضاحتیں جو ہوئی ہیں اینجلس ان کا ہاتھ مقدس ہے اینجلس نے کچھ کی ہے اور اس کے بعد آ کر لینن آتا ہے اور لینن کے زمانے میں وہ رشیا میں یہ چیز جو ہے کچھ عملی طور پر وجود میں آئی اینجلس ان کی تعلیمات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ریولیوشن لانے کے دو طریقے ہیں ایک تو کیا سکائی کا معنی یہ ہے کہ آخر طبقات کیونکہ غریب زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کیونکہ پوری کی پوری تاریخ ہے طبقاتی جنگ کا طبقاتی یعنی جنگ کا نام جو ہے وہ تاریخ ہے تو طبقات کا جو عام طبقات ہیں ایک بور ہوتا ہے ایک لٹریا ہوتا ہے کہ مجھے انگریزی کے لفظ نہیں آتے بہرحال جو نچلا طبقہ ہے وہ کیونکہ زیادہ قوت والا ہوتا ہے وہ ٹکرائے گا اور آخرت ہاتھ اس کا اونچا ہوگا لیکن یہ سرکار کی بات بڑی لمبی ہے ہزاروں صدیوں گزر گئی اس لیے کیونکہ تم حق پر ہو مال تمہارا بڑوں نے لے لیا ہے تو حق کو کو وجود میں لانے کے لیے جائز نہ جائز طریقے تم اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو غیر طریقہ یہ ہے کہ مارنے سے جس رخ پہ ہے اس نشان کو ختم کر دو تو یہ تمہاری کامیابی ہے تو اب اس رخ کو یعنی خدا کو ختم کرنا اور دین کو ختم کرنا اور اس کے علاوہ بادشاہی کو سماجداری کو ختم کرنا یہ رد عمل ہوا یہ بات میں نے اس پر کی کہ یہ رد عمل ہے اس تین عوامل کا جو کہ وہاں میں ثابت تھے اب جس وقت یہ ہوئی تو اقبال نے اس مقام پر کہا کر داؤن اندر مقامات کر دن اندر مقامات لا کلی لا سلاتی لا کلی لا میں نے نار کمیونٹ کے واقع حالات میں نگاہ ڈالی ہے اور غور کیا ہے مجھے تین چیزیں موٹی موٹی دکھائی دی ہیں کہ ان کے نتیجہ حیات میں نہ تو لا حکومت نہیں میری انارکی تو یہ کیوں حکومت ہوتی ہے اس کے بعد میں باد محسوس کر دیتا ہوں میری انارکی دوسری چیز لا کلیسا کوئی دین نہیں لا الہ کوئی خدا نہیں اس بنا پر جب لینن نے سن انیس سو سترہ میں قبضہ کے روس سے حکومت کو قائم کیا تھا اس نے دبا بحر یہ اعلان کیا تھا کہ آج میں نے روس کی سرزمین سے خدا کو نکال کر باہر کر کیا ہم بنیاد ان فلسفوں کی کیا میں یوں کہا کروں کہ سوشلزم کی بنیاد جو ہے وہ ہے انکار خدا انکار آخرت و دین اور رسالت اور اقرار سے اس کی تو اب آپ دیکھیے ادھر ہمارا اسلام جو ہے اقرار خدا اقرار آخرت اور روحانیت ادھر انکار خدا انکار آخرت و دین اور اقرار وہاں وہاں تو اب یہ دونوں پیرل لائنس میں چلیں گے نہ ملے ہیں نہ مل سکیں گے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ سوشلزم اسلام ہے تو نہ وہ سوشلزم کو سمجھا ہے نہ وہ اسلام کو سمجھا ہاں، وہ ہے شعیب حدیثہ اور وہ ہے شعیب طیبہ اس کی بنیاد خدا رسول کی رکھی ہوئی اس کی تہری اور مدد تارناچ کی رکھی ہوئی میں یوں کہا کروں کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ کیپیٹل کو کیا کرے جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے وہ لین کو کیا کرے گا وہ مائی کو کیا کرے گا میں اسے کہا کروں مجھے ڈنگ میں اسے کہوں ہمارے لیے تو مجھے ڈنگی ہے جو ہمیں خدا اس کے رسول سے ہٹائے اور آپ دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کیسا ناچ ناچے ہیں یہاں ملکی ہی کہیں پہ جانے کی صورتیں ہو گئی میں نہیں چاہتا کہ کون سا نظام وہ اچھا تھا یا نہیں تھا اس سے نہیں ہے لیکن یہاں تک ان کے طریقہ کار تھا ان کا تعلق ہے جو کہ ان کے نمائندے ہیں کس استعمال کا ہے بہرحال اس بات کو جانے کے لیے ہم فلمی بات کر رہے ہیں <clears throat> تو میں یہ کر رہا تھا کہ سوشلزم کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلام سے کلیتن جدا کرنا ہے اب آئیے وہ کون سے پہلو ہیں ان پہلوؤں کو دیکھ کر لوگ کوشلزم کے سدائی ہو جاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت غریب ہوتی ہے اور وجہ وہی ہے کہ جب تک کہ اسلام کا نظام چالو نہیں ہوتا صحیح نظام چالو نہیں ہوتا سرمایہ دار مال سے مالدار سے مالدار پر بنتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے پر بنا جاتا ہے اور ہر سے مال تو ہر شخص کی بچی میں ہے مال کی ہر تو حیرت کے میں ہوتی ہے ہم دیکھیں گے بھائی فلاں بنگلے میں چل رہا ہے ہم نیچے ہم بےکارے نیچے رہے ہیں یہ کار والے ہم کو گھر دلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آخر طور پر متاثر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی حالت میں کیوں ہیں ان ان, ان کے پاس کیوں ہے ہمارے پاس کیوں نہیں کے پاس ہے اور ہمارا جن کی یہ ہے نا اینڈ ناٹ رکھنے والے نادار اور مالدار اور مالدار اور نادار کی سب کلش آئی جب نادار کی سب کلش آئی مالدار سے تو نادار نے کہا کہ بھائی یہ جو آگ ہے ان کے پاس کیوں رہے میں بھی لے میں یوں کہا کروں کہ اگر مال بری کی ہے تو مالدار کی دیر میں برا ہے غریب کی دیر میں آ کر اچھا نہیں ہو جائے گا اگر اچھا ہے تو وہاں بھی اچھا ہے یہاں بھی اچھا ہے اب چیز جو ہے کہ امینی کے حصہ تو جو کہ انسانوں کے سینوں کے اندر ہے مال و دولت کی اسے دھکا دیتی ہے سوشلزم اس لیے مضبوط اٹھتا ہے مشدور یوں سمجھتا ہے کہ غالباً سوشلزم آ جائے گی تو جنت سے اور بھی بن جائے گی سب کی زمین ہم نے تقسیم ہو جائے گی یہاں ایک نقطہ میں ارد کرتا ہوں سوشلزم جتنی ظالمانہ اور نظام ہے اور جتنا یعنی اس میں ڈکٹرانا نظام ہے کوئی دوسرا نظام نہیں ہوگا ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید تقسیمیں بہت ہو جائے گی تقسیمت دبی ہو جائے گی یہاں آپ یہ سوچیے کہ کمیونسٹ نظام میں جو پارٹی امپاور ہوتی ہے اور وہاں سب سے ایک پارٹی ہوتی ہے دوسری پارٹی نہیں ہوتی مزدور والی پارٹی اس کو کمیونسٹ پارٹی کہتے ہیں اور اس کے ممبر بھی بڑی مشکلوں کے بعد بنتے ہیں ہر شخص یعنی دنیا میں سب سے مشکل کسی پارٹی کا اگر ممبر بننا ہے تو وہ کمیونسٹ پارٹی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایسی کوئی ڈاک بھیڑ ڈالی جا رہی تھی کوئی کی دی جا رہی تھی کہ بچوں کے ہاتھ کو آگ تک لگا دیا جائے اور وہ برداشت کر سکیں تو پھر ممبر بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے جن لوگوں کے سامنے سوشلزم کی اور کمیونسٹ نظام کی تاریخ نہیں ہے وہ تو کہہ دیں گے کہ یہ کوئی بات ہے تو جس نے دیکھا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں خود چاہوں ہوں یوگش میں پہلے اس سلسلے میں میرا جانا ہوا تھا میں دیکھ چکا ہوں کہ وہاں کے اندر کے حالات کیا ہیں خدا کی قسم اگر مجھے کوئی پانچ ہزار کتابیں سم کے خلاف میں پڑھنے کو دیتا تو میں اتنا مخالف نہ ہوتا جہاں سے وہاں کے بیس پچیس دن کے قیام میں مخالف کرتا قسم کھا کرتا تو بات یہ ہے کہ دور کے ڈھول کہانے ہمیں اچھا کر کے بتایا جاتا ہے وہاں کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کا ممبر بننا انتہائی مشکل ہوتا ہے کئی ان سے نکالا جاتا ہے تو پھر اس کمیونسٹ پارٹی کی مثال جو ہوتی ہے یہ ایک کی مخصوصی نظام کی مثال سمجھ لیجیے نیچے ہے چڑھتے چڑھتے چڑھتے یعنی جیسے کہ آپ کے ملک میں وہ پانچ سینا ہے وہ غلط نا کیا نام ہے نظام بی ڈی نظام پہلے بی ڈی ہوں گے پھر یوں ہوں گے پھر یوں ہوں گے اوپر ایک ساتھ ہوں گے اسی طور پر وہاں جو ہے تمام اختیارات کلی آ جاتا ہے secretary general of communist party اس کے اختیار میں آ جاتا ہے اس کے چند ہواری ہوتے ہیں اور وہ سیفٹی گورنمنٹ جو ہوتا ہے اس کی رائے کے خلاف اگر بیریا ہو اگر کوئی دوسرا ہو ہے ہاں جی تو اسے پھر ختم کر دیا جاتا ہے چھوڑا نہیں جاتا تو اب جتنی بھی دولت اور مال جو ہوتی ہے وہ یوں نہیں ہوتی کہ برابر تقسیم کر دی جائے وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام دولت وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام زمین وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام سرمایہ اور اب اس کو چلانے والا اور اس نام اقتدار سب چیز کی کس کے ساتھ تھا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اور کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کا کرتا بھرتا کون ہے سیکٹری جنرل اور سیکٹری جنرل اپنے یا تو خود بن جاتا ہے جیسے وہ خرشوک تھا ہاں جیسے وہ خرشوک تھا یا اس کے بعد اس تعلق تعلق رہ چکا تھا یا اس کے بعد آپ بلگاند پہلے دیکھیے بل بلگانن جو تھا اس وقت یہ جھیلے کی چل نہیں سکتی سوشلزم نظام میں آپ کو یاد ہوگا جب بلگانن یہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ وہ ساتھ تھا یعنی یہ نہیں چھوڑ سکتے کہ فیکٹری جو ہے وہ پھیلا جا رہے اور اسی طور پر جب یہ موجودہ زمانے میں اس وقت جو ہے کیا نام ہے پروسیجر یہ دن سب کو تو یہ جن کا اقتدار ہے موجودہ میں تو یہ جن کوسی جن جو ہے یہ حقیقت میں اپنے ساتھ اس کے ساتھ سائے کے طور پر لگی ہوا جو کہ کسی جنت ہے یہ اس بنا پر تعلیم کی طرح آل ان آل نہیں ہے تعلیم آل ان آل تھا یا جو خوش تھا وہ کچھ عرصہ آل ان آل رہا اور اتنا مست تھا کہ جب وہ نے یہ جھولا میں گیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ تعلیم پیٹتے تھے یہ جوتا لگا کر دست کو پیٹ کر رہا آپ کو معلوم ہوگا تو وہ ایک نشے اقتدار ہوتا ہے تو تمام دولت کھینچ کر اس میں آ جاتی ہے اور جب کھینچ کر آ جاتی ہے تو پھر تقسیم دولت کا یہ رخ ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی کے حامی ہوں گے ان میں تقسیم ہوگی یہاں آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجیے کہ جو پارٹی پر سر اقتدار آتی ہے وہ یہ اپنے میں کسی پر وہ حملہ نہیں کرتا لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت نہیں چھپائی جا سکتی جس کو اسی کو ملیں گے جو پارٹی سے متعلق ہے دوسرے کو نہیں ملیں گے اسی طور پر تعلیم ملتے ہیں وہاں نہیں رہی ہے کہ میں گیا اس میں یہ کی بات کروں وہاں تیس لاکھ مسلمان تھے دس لاکھ کے قریب تو ہجرت کر چکے ہیں وجہ یہ کہ وہاں جا کے ذمہ داریاں میں وہ پندرہ سو یعنی سمجھیے کہ نو سے یا پندرہ سو تین سے مسلمانوں کے ذریعے اقتدار تھا ترکوں کے تو ترکوں کے بعد وہاں انہوں نے ترکوں نے بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی تھیں تو انہوں نے آ کے ذمہ داریاں ختم کرا تو مسلمان جو ذمہ دار تھے اس وقت سے ختم ہو گئے اس کے بعد دوسرے ملازم تھے ملازمت اس سے ملے جو کہ کہے میں اشتراکی ہوں کمیونسٹ ہوں تو کمیونسٹ ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں خدا کا منکر ہوں اچھا اور خدا کا منکر تو جو دل والا مسلمان ہے وہ کہاں قبول کرے کچھ مارے گئے کچھ ہلکت کر گئے کچھ باقی رہ گئے تو ایسے میں قسم کھا کر چاہتا ہوں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کوٹ کی میں بات کر رہا ہوں سکھوٹ میں سرویوڑوں وغیرہ میں بھی یہی حالات ہیں وہاں وہ سرو جو ہے وہاں زیادہ مسلمان ہیں سوچنے کی یہ نوعیت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ کسی نے وہ شیشے میں خون کو کھینچ لیا ہو اس لیے نوعیت کی مسلمانوں ملازمت نہیں کیوں ملازمت اسے ملے جو کہ کمیونسٹ ہو اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی دکانیں تھیں تجارت کی دکانیں ہو گئی کلیکٹو شاپ کلیکٹو شاپ اور کسے ملے جو کہ کمیونسٹ ہو اور جب کلیکٹو شاپ ہی نہیں تو مسلمان کیا کریں تو پوری حالت تو میرے کرنے کا مدعا یہ کہ کنوینس ڈیسٹ میں تمام اقتدار اعلیٰ معلوم ہو سیاسی ہو چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ جیسے بھی چلاتے ہیں چلاتے رہتے ہیں اور کیونکہ وہ آئرن فیشن کے پیچھے ہوتا ہے آئرن شدے کے پیچھے ہوتا ہے اس کی حقیقت نہیں کھلتی اور ہم زندہ باد کو سلسل کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں اگر ہم کو کھل جائے تو سلسل کی حقیقت کیا ہے وہاں مال اور تقسیم نہیں ہوتا چند لوگوں کے پاس اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چند سرمایہ دار ہوتے ہیں وہاں ایک بڑا سرمایہ دار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اخلاق بات چلی جاتی ہے اخلاق سے بھی جاتی ہے دین جاتا ہے اور چیزیں جاتی ہیں جو ہمارے یہاں ایک ہے کہ بارش سے بھاگے تو پنالے کے نہیں جی؟ تو بارش سے ان میں اس کا سرٹیفکیشن کا حامی نہیں ہے لیکن سرٹیفکیشن کے نیچے سے نکل کر اس پنالے کے نیچے چلے جاتے ہیں جہاں مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے میں اسلام میں آئی تو اسلام میں جن چیزوں کے مفاد کو لے کر کمیونزم اٹھتا ہے اسلام ان کا جو حل پیش کرتا ہے وہ انتہائی منصفانہ انتہائی آگ لانا اور ایسا ہے کہ اسلام کی تاریخ ہم ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں مطلب سے دنیا میں ہماری زندگی ہی تھی جی؟ ہم تو بارہ سو سال یہ تو ضرور جو تھا تو سترہ سو عیسوی کے بعد جو تھا سترہ سو عیسوی سے بات ان کے لیے ہمارے لیے بات ہوئی اب ہم سے تمام دنیا میں تو ہمارا ہزار یا گیارہ سو سال تک جو نظام جاری رہا تو میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کئی نظام آئے جن کے رد عمل کے طور پر کمیونزم پیدا ہوا لیکن اسلام میں آپ بتائیے کہیں کمیونزم پیدا ہوا کسی جگہ پر کسی ملک میں کسی جگہ پر اس دن یہ بات ہو رہی تھی کہ چالیس سال بعد اسلام ختم ہو گیا تھا یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہوائی کسی دشمن میں اڑائی ہوگی موقع ہوا تو اس کے متعلق میں بات کروں گا لیکن صحیح تھا یا غلط تھا اسلام کی قدریں جب تک باقی تھیں کوئی سخت کمیونزم کی آواز پر لداش کہنے کے لیے نہ اٹھا اور نہ کسی نے اس پر لداس کہی اور نہ کوئی کمیونزم کا بائی بنا اور نہ کوشل کا بائی بنا وجہ یہ تھی کہ ہمارا نشان ایسا آد لانا تھا کہ غریب غریب پر وہ ہوتا تھا اور اس میں میں چار چیزیں آپ کی خدمت میں اسلامی نظام میں آ جاتے ہیں مساوات مالی مساوات مالی مساوات قانونی مساوات رتبی جی؟ اور کیا ہو گیا مساوات مالی مساوات رتبی رتبے کے لحاظ سے مساوات مساوات قانونی اور چوتھی چیز یہی سمجھ لیجیے جی؟ اب دیکھیے انسانوں کے اندر امونی طور پہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے جہ کا رسبے میں سلام اس سے اسٹیٹس فلاں کا اونچا ہو گیا اسلام نے اسٹیٹس کو مال پر رکھا ہی نہیں اسلام نے کہا آسم حکم اللہ ہے اسلام میں جو دلال کی عزت ہے وہ مستفلان کی عزت ہے آج ہو سکتا غلام میں یہ کہوں وہ غلام غلام کہتے ہیں کبھی وقت ہوتا تو میں ارد کرتا کہ اسلام کی کیا ہے کیا تھی کیا نعمت تھی آپ کہیے گا ہے غلامی کو نعمت کیا ہے کسی ملک میں کسی قوم میں آپ نے دیکھا خاندان غلامہ آپ کے ملک میں خاندان غلامہ کی حکومت چاہیے ہاں، کسی نے کہا سلاتی ہے غلامان محمد سلاسی ہے محمد غلامان محمد غلام نے تو غلام میں غلام غلام یہ کہا کہ کیا اس گھر کے فیصف کے لحاظ سے سے کچھ کچلا ہوا سکتا ہوا سمجھا جاتا ہے لیکن ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں میرے آپ کا سہی بند ہوا خدا حضرت محمد انتخاب نے جس وقت کابت اللہ کو فتح کیا ہے تو اس وقت کعبہ کی طرف دیکھنے بھی ادب کے خلاف ہے سب کی طرف لیکن کعبہ کی سر پر حضرت بلال کو کہا چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر نعرہ توحید تو ہی یعنی آدان کہو جو تھے چپوان ابن میاں اور ابن ابھی جان یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے اور تک مسلمان نہیں ہوئے کہنے لگے کہ کاش آج کے دن سے پہلے ہم مر جاتے کہ کشتیوں کے ہوتے ہوئے یہ کالا کوا کابے کی ان کے لطف کالا کوا کابے کی چھت پر کھڑا ہو کر اللہ کا نام پکارا درجہ دیکھیے کہ کس مقام پر سید بکر ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کیا سید سیدنا ابو بکر آپ کا سید بلال ابو بکر ہمارے سردار تھے جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا یہ مقام ہے اس طبقے کا جسے آپ انگریزوں کے دی موسٹ ڈاؤن پروڈکٹ ایسے ایسے موٹے لگ کر کے ہمارے دلوں کو نیچا کر ہیں وہ سب کے نیچے ہوئی ڈری نے کسان گھٹنے کے لحاظ سے بہت پہنچایا اچھا بھائی یہ ہو گیا اب قانون کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے یہ کہ کیا ہو یا گدا ہو امیر المومنین میں ہو سید حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے آپ سب جانتے ہیں جامع رسول اور جس مقام کے کیا ان کا مقام کوئی بیان کر سکتا ہے جس میں ایک جج کے پاس آتے ہیں وہ صحابی کی نہیں ہے تازی کا شرح سورہ نام ایک یہودی ہے یہودی نے جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے شہادتوں نے جھوٹی تبدی کر دی یہ آتے ہیں تو کابی سورہ ہے یہ نہیں کرتا کہ اگری ممنی صاحب آ گئے اور ان کے لیے کوئی خاص بھی ساغت ہو گئی ہے جیسے اسے کھڑا کرتا ہے اسے یہودی کو کھڑا کرتا ہے حضرت سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کیا کرو اگر نے میری رعایت کی ہوتی تو آج کے دن کے بعد اس کو پی کرنا ہوتا فیصلہ کاری بھی فرح جو ہے کیونکہ شہادت اس کے حق میں تھی اس کے حق میں دے دیتا ہے یہودی کے حق میں اور یہودی کے حق میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہودی باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے میرے نام آپ حق پر تھے میں نے جھوٹھی شہادتیں کرتی تھی لیکن میں نے اس لیے دیکھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام میں ادب بھی ہے وہ نہیں آج میں دیکھ لیا میں وہ نہیں تو ادب کا یہ حال قانون کے بارے میں اگر ہم یورپ کی جو کہ اس میں ڈسکریمنیشن ہے اس کا تذکرہ کریں تو کالے اور گورے کی تفصیل اگر ملکہ اور برطانیہ وہاں سے آج کل کون ہے کو کیا نام ہے کیا نام ہے بالکل ہے نا ہاں، وہ تو ہے نا وہ ملکہ جو ہے بالکل ہاں جی۔ رنسن کو اگر اپنے ہاتھ سے قتل کر دے ملکہ برطانیہ تو ملکہ یعنی برطانیہ کی بڑے سے بڑی عدالت اس کو مجرم نہیں کرا دے سکتی کیونکہ وہ جو ہے امین ہے لا عظیم کی تو محساس آتی ہے اسے اسلام میں یہ کہ اگر امیر مومنی کسی کے ساتھ ایسا ویسا معاملہ کرتے تو اس کے ساتھ ہوا نہیں تو مساوات اب یہاں تک آ گئی اور مساوات مالی کا حال جو ہے کہ اللہ قبارکہ تعالیٰ نے میں اشارے کروں گا وقت نہیں ہے اگر گزر چکا نظام اللہ نے دیکھو اسلام کے نظریہ اور معاشیات کے یہ باڈی تکون ہیں جنہیں ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں اسلام نے مال کو زمین کو تمام جائیدادوں کو دیکھ کی ہے کسی انسان کی اصل ملکیت قرار نہیں دیا بلکہ کہا الحمد اللہ غریب سب اللہ مال سب اللہ کا تمہارے پاس اگر ہے تو یہ ایک امانت ہے اور امانت جب ہے تو امانت میں جس طور پر میں تمہیں استعمال کرنے کا کہوں گا باتیں کرو گے تو اس کے خلاف کرو تو اب جب اللہ کا مال ہے تو اللہ نے اس مال میں غریب کا حق رکھ دیا ہے اور اس لیے قرآن کہتا ہے آ تو ہفتے ہوں یوم ہٹا دو غریبوں کو ان کا حق دے دو غلے کے سپنے کو جب یعنی خیرات نہیں ہے جیسے ہم خیرات تو کہہ دیتے ہیں خیرات کے مانو دھوتے کھیتی کی نیند پیدا ہوتے ہیں خیرات کا لفظ مانا کیا نیتی کا کام انہیں کو ہم نے بس وہ دے دیا گدا آیا ہے دے دیا تو ہمارے بزرگ کا پول ہے فرماتے ہیں کہ شکر کرو تو یہ شکرات ہے ورنہ تم ایک خریدے سے معروم رہ جاتے نماز تو آپ بڑا دوسرے آدمی کو بھی پڑھ سکتے ہیں بفات بڑا دوسرے آدمی کو پڑھ سکتے ہیں تو حق مقرر کر دیا ان کا حق ہے اب حق آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا اور یعنی گویا غریب کا مفاد مالدار کا دین بنا دیا یہ نقصان یاد غریب کا مفاد مالدار کا دین بنا دیا گیا اور ایسا دین بنایا گیا کہ قرآن میں جو سخت سخت سخت سزائیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن پر زکات واجب ہوتی ہے زکات نہیں ہوتی اچھا اب زکات ہے کیا چیز زکات وہ چیز ہے جو کہ کے اس پکاس کو جمع جمع واری کو ایک جگہ پر قائم نہیں میں مثال دیا کرتا ہوں یہاں بھی میں نے دو تین مرتبہ دی ہے مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس ایک کروڑ سونا ہے ایک کروڑ سن سولہ روپ اور وہ اسے چالو نہیں کرتی مطلب کیا کہتے ہیں نہیں لاتی تو میں نہیں لاتی سائز فرمایا ہے اب رکھتی ہے اگر چالیس اس میں زکات آئے گی سالانہ ڈھائی فیصد تو چالیس سال کے بعد بیگم کے پاس کیا رہ گا رہا اللہ تو مال کی دیکھ چالیس فیصد آپ کے مال کا دس کی آپ کی زمین سے نکلنے والے ہر غلے کا دس میں دانا غریب کا حق آپ کی جھوٹ کا ہر دسواں پیشہ غریب کا حق ہے آپ کی کپاس کا ہر سچنا پیشہ غریب کا حق ہے آپ کو جہاں بھی کوئی غلہ اٹھتا ہے وہ غریب اس میں دسواں حصہ غریب کا ہے اگر دسواں حصہ نکالو تمہارے ملک میں کوئی غریب رہ سکتا ہے اسی طور پر دسواں حصہ اس کا آگے بڑھیے اور یہ ہمارے چاہتے ہیں کہ بھائی فارن ایکسچینج آپ کی کپاس کماتی ہے آپ کا جھوٹ کماتا ہے کماتا تھا دسواں حصہ سب کا سب غریب کا حق تھا آپ کے ملک میں سے دو ماڈل معدنیات مائنڈ سونے کی ہو جب کی ہو چاندی کی ہو جس چیز کی بھی نکلے یا آپ کی وہ کیا سوئی جائے یا اور بات سے نکلے اس کی آمدن کا پانچواں حصہ جو اس بیٹی کی نکلے پانچواں حصہ غریب کا ہے غریب رہ سکتا ہے حکومت کا بھی حق نہیں حکومت اگر اسے ان پر دار نہیں کرے گی تو حکومت بھی ملتے یہ دیکھیے سب کے طریقے اسی طور پر خیرات ہیں سکسات ہیں یہ کیا نام ہے سب فکر ہے اور یہ تو قانونی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ اخلاق کے بارے میں یہ کہ سب کچھ دے دو پھر فکر کرو کہ نیا میں دیا تھا مطابق ہے تو ایسے معاشرے میں چیز پیدا ہو سکتی ہے سبھی کچھ نواس کا قانون جسے آج ہم کو لاتے نہیں آپ کے پاس پانچ ہزار غریب زمین ہے اور اسلام میں الحمد للہ پبلک پلاننگ نہیں ہے حق بات ہستی ہوتی ہے تو کتہ ہو ہے آپ کے پانچ بیٹے ہوئے تو آج کی نسل میں کیا ہوا کہ پانچ ہزار سے ایک ہزار تک پہنچ گئی اور پھر آگے پانچ پانچ لے لیجیے سو پر آئی ایک ہی طور پر کچھ دن میں ادھر ادھر ادھر وہ تمام چیز ختم ہو گئی اگر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ زمانہ تو میکینک اس کا ہے ایگریکلچر کا یا کچھ کا ہے تو ہم کہیں گے پھر وہ آپ تعاون کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں اس مالیت کے لحاظ سے نہیں ویسے بھی تقسیم ہوگی اچھا ایک اور بات سرمایہ داری کے نظام کی بنیاد جس پر تو سرمایہ داری کا نظام قائم ہوتا ہے سب سے پہلا ستون جو ہے سرمایہ داری کا ستون دوسرا گیم آف دا ہے کما ستہ بڑھا رہا دوسری چیز اور تیسری چیز ہولڈنگ جسے سکا کہتے ہیں اور چوتھی چیز نہ جاؤ منافع وغیرہ اور نہ تو آمدنی کو کیا ہے اسلام نے سود کو حرام کر دیا بنیادی آئے سود کو ختم کرو تو سرمایہ دار باقی رہ سکتا ہے ختم کر دیا کنار ختم کر دیا رشوت ختم کر دی ناجائز چیزیں ختم کر دی ہولڈنگ کو ختم کر دیا جی؟ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا تو آمد کے کو ذرائع ختم ہو گئے جو سرمایہ داری کو بناتے ہیں اور جو کی ویسے تقسیم ہوتی ہے تو میں اسلامی اچھا رہا جس میں خدا بھی ہو بھی ہو سب کچھ ہو وہ اچھا ہے یہ سوشلزم اچھا ہے اسلام کو اسلام کے رخ سے دیکھو اور یہ یقین کرو کہ یہ خدا کا دین ہے اور خدا ہم پر سرزون ہے اس نے ہماری دنیا کے بنانے کے لیے یہ ہمیں اقتصادی نظام دیا وہ جتنا جانے اور مانے غریب اور امیر آقا و مولا اور حاکم و محکوم جملہ طبقات انسانیہ کے لیے جتنا اس میں فائدہ ہے کسی دوسرے نظام میں قائم نہیں ہو سکتا غالباً آپ کے سامنے اب چند چیزیں آ گئی ہوں گی میں ختم ہو چکا ہے میں اشارے دے دیتا ہوں اسلام کی بنیاد اقرار خدا اقرار رسالت اقرار آخرت اور روحانیت کے بنانے پر ہے اور ضمنی طور پر وہ دنیا کے لیے ایک ایسا آبانہ اور منصفانہ نظام معاش دیتا ہے جس میں نہ تو مالدار زیادہ مالدار ہوتا ہے نہ غریب زیادہ غریب ہوتا ہے بلکہ سب تقریباً قریب قریب رہتے ہیں اور پھر کیونکہ عزت کا مدار مال کو نہیں بنایا گیا اس بنا پر دولت والوں کو دیکھ کر غریب ذہنی طور پر پریشان نہیں ہوتا آج بھی آپ کے سسرات کی جو اس وقت ہے آپ کی نگاہوں میں میرا خیال ہے کہ بادشاہ ہوں کہ وہ اس وقت لاہور میں اگر آپ گئے ہوں تو وہاں داتا صاحب بھی ہیں نام سنا ہوگا ابھی وہی رہتا ہے اور وہاں وہ بھی ہیں کیا نام ہے الدین اوب جو یہاں ہندوستان مسلمانوں کی سلطنت کے رکنے رکھیں اس کو بنیاد کو اور دوسرے جہانگیر بھی ہیں ہاں جی؟ میں برا نہیں کہتا آتا ہے کیونکہ بہت خواتین کو راتی کو سب کچھ کو لیکن ان کے مداروں پر کتنا جھنگا ہوتا ہے علی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پر کتنا تو ہمارے ہاں تو فخر میں جو عزت ہے ہر کھویا پال اقبال آتا ہے حیض سے کھویا گیا کس سے فقیری کا رات رنا ہے مال فقیر سلطنت روم شام ہمارے ہاں ہمارے آپ سے یہ بلندیا حضرت محمد صفاف وسلم نے یہ نہیں اس بات فرمایا المال فخری تو یوں کہا الفقر فخر تو یہ تو ہی ہماری دنیا اس کے مقابلے میں اس خرافیت کے متعلق کہہ دیا انکار خدا انکار آخرت ماس میں اور اخلاقی اقدار کا ان کا یہ ہے اس کی بنیاد اور جو مزدوروں کو دیے جانے کے نام سے لوٹا کھسوٹا جاتا ہے آپ کسی مال بات سے اس کا مال کمیونزم میں آ کر سوشلزم میں آ کر اس کے دل کی رضامندی تو کو نہیں لیں گے وہاں امیر جو ہے عبادت سمجھ کر اسلام میں غریب کو دے گا اور وہاں جو ہے امیر سے زبردستی خطوط کر دے گا اور وہ بھی پھر ایک سینٹرل میں آ جائے گا جس کا حاصل ایک مقدار ہوگا وہ چاہے گا دے گا جسے چاہے گا نہیں دے گا اور فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دنیا کا پناہ کو بس فیصلہ ہاتھوں میں ہے تیرے دنیا کا بند دل اسلام اور بدن فصل اسے دیتے ہیں یہ سب مستقبل مانا یہ ہوئے کہ اسلام کے ساتھ کسی دوسرے عزم کا پیمن نہیں لگ سکتا اور اسلامی خصوصوں کی سلا مانن بھی غلط تھا اور حقیقت بھی غلط تھا اور لفظ بھی غلط تھا راشٹر دان میں آپ لوگوں کی بچت سے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کیا سزا ہاں اب یہ تو علوم کے یہ تو دو منابع ہو گئے دو مندے ہو گئے یہ مسابق ہو گئے اور دونوں ہیں حقیقت میں ایک ہی مقصد احساس ہے ایک ہی مصیب حقیقی ہے جی جس سے جو اشارہ ہو رہا ہے وہ بات ہوتا ہے تو قرآن و حدیث دونوں مندے کے لحاظ سے علوم علاقے اسے ہم علوم کا نہیں کہتے اور ایسے تقسیم کے لیے کیونکہ الفاظ مددی ہیں ہے اس بنا پر ہم اسے کو اوپار کیا دیتے ہیں ورنہ وہ بھی حقیقت میں خدا پائے اب اس کے ثبوت کی دو نیت ہیں اس کے اظہار کی دو نیت ہیں اس کے ابلاغ کی دو نیت اس کے ابلاغ کی دو نیت ایک پہلی ایک ایک پہلی ایک عمل جو علم آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم گلی کے رکھتے ہو یہ وہی رکھتے ہو ندی کے اندر جو علم اترتا ہے تو میرا علم علم یعنی جیسے کہ ہم اپنے اسلامی معلومات چاہتے ہیں جو میرے معلومات کے رخ نہیں ہوتا بلکہ ایسا علم جو علم کے عمل پر نہ ڈالے ندی اس سے سنا مانگتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ آئند بھی کم علم لا لا اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو کہ علم نہ گویا کہ علم نبوت کا پہلا تقاضا جو ہے وہ کیا ہے عملیت علم الہی اباہی کا تقاضا کیا ہے عملیت ہے اور یہ نبوت کا وہ رخ ہے جو کہ انسانوں پر عملی رخ سے داخل کرتا ہے یہ وہی رخ ہے جسے کا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں کہا گیا ہے کو دل قرآن آپ کا خود قرآن تھا جانے یعنی وہ عبوب قرآن یا جو قرآن میں آپ لفظ کرتے ہیں اپنی حقیقت نبی پاک لفظ کی بات میں وہ انوارات حضور احمد رسم کی ذات سے اترے اور وہ انوارات حضور احمد رسم کی ذات سے آمار کی صورت میں ظاہر ہوئے جو حکم نکاح سے متعلق تھا محمد رسم کی نکاح اس حسم حکم کی عملی صورت تھی جو عمل جو نبی پاک کسم کے جس سے مطابق کسی حصے کے مطابق تھا یقینیات کا علم قرآن کریم میں دو علم نا ایک تو یقینیات اور عقائد کا علم ہے اور ایک آدھار کے ساتھ متعلق ہے تو جو یقینیات اور عقائد کے علم کا رستہ تھا جو دماغ کا رستہ تھا جو دل میں سمو دیا گیا دماغ میں سمو دیا گیا وہ سراپا قرآن دل تھی وہ سراپا قرآن دماغ تھی اور وہ جسم جو ہے وہ سراپا قرآن میں اس لیے مثال دیا کروں میں نے پہلے کی ہے وہ یہ کہ دیکھو بلا سچی میں یوں کر کہ سونا ہے سونا نا خالص سونا ذرا خالص وہ کسی آپ بھٹی میں ڈال دیتے ہیں تو بھٹی میں آپ نے ڈالا ایک بھٹی کا منہ ہے اس سے آگے مختلف لائنیں جا رہی ہیں اور اس بھٹی میں جس کو سونا ڈالتے ہیں تو وہ آپ بالکل پگھل جاتا ہے آٹومیٹک فیکٹری ہوتی بالکل پگھل جاتا ہے اور اس سے آگے مختلف ہاتھیں لگے ہوئے ہیں تو جس جس لائن میں وہ جاتا جاتا ہے تو سونا تو اس لائن کی کس جگہ پر پہنچتا ہے کس جگہ پر وہ سانچا لگا ہوا ہے اس سانچے کے مطابق وہاں سے ایک بنا بنایا برتن وجود میں آ جاتا یہ ممکن بات ہے ہوتی ہے پریکٹس میں ایسے ہی ہوتا اسی طور پر پرانے شرین کا ذر لیے نور کام جس وقت محمد رسم کے سن کے متاثر پر خطر کا تو وہ نور کے تھا وہ صرف قلب تک ہی منحصر نہ رہتا اترتا قلب میں نکاح میں آتا ہاتھ میں جاتا آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ قائد ہیں مسلم کی روایت کو دیکھی بسائی نورا وسیع کمی نورا وسوخی نورا بتاحتی نورا وانی زمین نورا وانی کناری نورا وسیع دمی نورا وسیع مکی نورا وسیع شاہی نورا اور کسی طور پر ہیں جی میرے آگے بھی سے یہ انیس لکھ ہیں جی میں آخر میں آتا ہے بج علی نورا کبھی دلیل نہیں ہوا بس رائے اپنے آپ میں مجھے سراپا نور امید بناتے تو یہ مجھے ملا ہی قرآن کی صورت میں جو پلتے مطالعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اترا یہ آپ کے آپ کے رگوتہ نے کرایا رگوتہ نے سرایت کر دیا نگاہ میں پہنچا تو نگاہ میں اس عمل کو وجود حضور کے نگاہ سے وہ عمل وجود میں آیا جو قرآن کا پتا تھا ہاتھ میں پہنچا تو ہاتھ اس طور پر مستعمل ہوا روکتا تھا جو دماغ کو روکتا تھا وہ دل میں سمے کیا گیا دماغ میں سمے وہ کیا گیا وہ سرائی و قرآن دل کی وہ تھا قرآن دماغ کی اور جو جس کی جو ہے تو سرا تھا میں اس کی ایک سال دور کروں میں نے پہلے بھی کی ہے تو یہ کہ دیکھو بلا سکتی میں بھی اس کو سونا ہونا ہونا نا سونا سال کسی آپ بچی میں ڈال دیتے ہیں ایک بچی میں آپ نے ڈالا ایک بچی کا مسئلہ ہے اس سے آپ مختلف لائنیں جا رہی ہیں اور بچی میں جب سونا ڈالتے ہیں تو وہ آٹو بالکل پگل جاتا ہے آٹومیٹک فیکٹری جو بالکل پگل جاتا ہے اور اس سے آگے مختلف ہار لگے ہوئے ہیں تو کس کس لائن میں وہ جاتا جاتا ہے جب سونا تو اس لائن کی جس سرحد پر پہنچ سدا پر جو سانچا لگا ہوا ہے اس سانچے کے مطابق جہاں سے ایک بنا بنایا برتن مزید میں آ جاتا یہ ممکن بات ہے ہوتی ہے ایک چیز میں ایسے ہی ہوتا ہے اسی کو پرانے کریم کا سر دھیرے کام جس وقت محمد مساحد پر سپرتا تو وہ نور کے ساتھ کل تک کی منحصر نہ بچتا اترتا سب کل میں نکاح میں آتا آپ میں جاتا آپ دیکھے ماشاء اللہ ساری دن ہیں مسلم کی روایت کو دیکھیے میں انیس دیکھیں سمے ساری دوسری روایات ہیں کسی میں سترہ ہیں کسی کس کتنے اگر سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو دعائیں مسلم کی آئی ہے اللہ بدلتی سلط نمراوتی ننداوتی ناوتی نندرا بنوا دراوتی نقل وتی اور کسی طور پر جی، ملا جی، ہی قرآن کی صورت تو سلط مطالعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اترا آپ کو آپ کے رگوتا نے کرایا رگوتا نے شرارت کیا نگاہ میں سمجھا تو نگاہ نے اس عمل کو وجود حضور کے نگاہ سے جو عمل وجود میں آیا جو قرآن کا بتا ہاں، ہاتھ میں سوچ رہا تو ہاتھ اس سے عمل ہوا اللہ کہ مشورے بغیر مشورے کے ساتھ ان کے آدمی بھی دیں گے اپنی جائیں کہیں کل تقریر نہ کریں اس کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اس قدر کمی واقع ہوگی میری یہ سات رسم کے طریقوں میں کے مطابق زندگی کے گزارنے میں اسی قدر انسان کے دین کی تکمیل میں شامل ہونے میں کمی واقع ہوگی تو دوست کو اشتہار سے ہم یوں کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کے اندر دو موٹی موٹی چیزیں ایک انسان کا دل ہے اور ایک انسان کا داغری دل دکھائی نہیں دیتا جسم دکھائی دیتا ہے تو یوں کہو کہ اعمال کے دو رخ ہیں ایک اندر والا رخ ایک باہر والا رخ اندر والا رخ دیکھا نہیں جا سکتا ظاہر والا رخ دیکھا جا سکتا ہے اور انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اندر کے بھی درست کرنے کا باہر کے بھی درست کرنے کا وہ اعمال اور وہ یقین جو کہ انسان کے دل کے اندر ہے وہ بھی درست ہو جائے اور وہ عمل جو کہ انسان کے جسم سے نکلتا ہے وہ بھی درست ہو جائے اور جب یہ دونوں چیزیں درست ہوتی ہیں اس وقت انسان کا دین کامل ہوا کرتا ہے انسان کا ایمان مکمل ہوا کرتا ہے اور انسان کے ایمان کے مکمل کرنے کے لیے کامل کرنے کے لیے چند بنیادی چیزیں ہیں اور ان بنیادی چیزوں میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کا ایمان ہے اور الحمد اللہ تعالی ہم سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور اللہ پر ایمان کے رکھنے والے ہیں لیکن ایمان کی وہ سطح جو ایمان کی سطح ہمیں ہر گناہ سے روکتے اور ہر نئے طریقے پر ڈالتے وہ ہمیں کما حق ہوئی آپ لوگوں کو حاصل ہوگی لیکن میں اپنے متعلق چاہتا ہوں کہ مجھے یہ مدعا سے لوگوں کو وہ سطح حاصل نہیں جو جس سطح پر پہنچ کر ایمان کا وہ درجہ جو کہ انسان کو ہر گناہ سے روک دے اور ہر نیکی کا اسے شائق بنا کر نیکی پر ڈال دے وہ چیز ہمیں کما ہو حاصل نہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے دیکھو امبیا علیہ السلام جو دین لے کر آتے ہیں وہ اپنے لحاظ سے جیسے کامل ہوتا ہے اسی طور پر اس دین پر چلنے کے اور اس دین پر پڑھنے کے جو طریقے وہ بتاتے ہیں وہ بھی کامل ہوتے ہیں جب یہ پاکستان استاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قسم کے اندر ایک لوٹرا ہے گوشت کا اگر وہ سدھر گیا تو تمہارا تمام جسم سدھر جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمہارا تمام جسم بگڑ جائے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ دوست کا لوٹتا جو ہے وہ دل ہے یعنی دل کے بناؤ پر انسان کا بناؤ اور دل کے بگاڑ پر انسان کا بگاڑ اور انسان کے بگاڑ پر پورے عالم کا بگاڑ اگر انسان بنتا ہے پورا عالم بنتا ہے اور انسان بگڑتا ہے تو پورا عالم بگڑتا ہے اور اس بنا پر ہم یوں کہیں کہ یعنی پورا عالم پورے عالم کو اگر بنانا چاہو تو اپنے دلوں کو بناؤ اب دل کیسے بنتے ہیں دل اس یقین کی مایا سے بنتے ہیں جو انسان کے اندر خدا کے تعلق خدا کی محبت خدا کے خوف سے پیدا ہوتی ہے اور خدا کا یقین کس طور پر قابل ہو جائے اس کے لیے دیکھو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ دینے والے ہیں اللہ دینے والے ہیں عقیدے کے درجے میں تو ہم سب کے اندر یہ چیز بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ خدا کو راسک بھی مانے خالق بھی مانے حاضر اور نازر بھی مانے لیکن دیکھو دوستو خدا مند قدوس کا اس طور پر حاضر اور نازر جاننا کہ ہر وقت گویا خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی موجود ہے اور وہ ہمارے ہر فیل کو دیکھ رہی ہے ہمارے ہر ایک بول کو سن رہی ہے ہم جو حرکت کی کرتے ہیں وہ خدا کے سامنے ہے اور یہی نہیں کہ صرف خدا کے سامنے ہے ہماری حرکت اور حرکت جس نیت سے کی جاتی ہے وہ نیت کی خدا کے سامنے ہے اور خدا مند قدوس کی رضا کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کریں گے یا خدا کے کی رضا کے مطابق ہماری نیت نہیں ہوگی اخلاق والی نیت نہیں ہوگی خدا کے لیے نیت نہیں ہوگی ہم دنیا دنیا کے لیے کچھ عمل کے کرنے والے ہوں گے تو خدا بند قدوس کی ذات عالی جس طور پر ہر آن ہر مقام پر ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے اسی طور پر خدا کی ذات مالک الملک ہے وہ بادشاہ ہے وہ حاکم ہے اور وہ جس طور پر اس نے ہمیں پیدا کیا اسی طور پر وہ کل ہمارے ہر عمل کی ہم سے پرسش کرے گا پوچھ کرے گا جواب ہوگا ہم سے پوچھا جائے گا تو اگر ہمارے اعمال ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں خدا کو حاضر و ناظر مان جاننے والے بن جائیں ماننے والے تو ہیں لیکن یہ یقین ہمارا حال نہیں بنا اگر ہمارا حال بن جائے اور ہر وقت میں ہم یوں سوچنے لگے اور جاننے لگیں اور یہ کیفیت ہمارے اوپر تاری ہو جائے کہ یہاں اللہ سبر تعالیٰ کی ذات عالی موجود ہے وہ دیکھ رہی ہے وہ قوت والی ہے وہ طاقت والی ہے وہ حاکم ہے اگر ہم اس کے کسی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ اس پر قادر ہے کہ اسی وقت ہم ہمیں اس پر پکڑ لے اور اگر آج ہمیں نہ پکڑے تو کل موت کے ساتھ اس کے سامنے جانا ہوگا اور اس کے جانے کے بعد وہ ایک اس چیز کی پوچھ کرے گا اور وہاں اچھے کیا سلا دے گا اور برے پر پکڑ دے گی <clears throat> دوستو اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے اور یقین ہمارے اندر اتر جائے خدا کے ہاتھ میں ہونے کا تو صرف اتنا عقیدہ اور اس کا حال بن جانا یقین ہمیں تمام برائیوں سے روک دے آج ہم خدا کو مانتے بھی ہیں اور ماننے کے باوجود ہم کی راہ پر نہیں چلتے ہم خدا کو مانتے بھی ہیں اور پھر ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں ہم خدا کو مانتے بھی ہیں اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں دوستو خدا کو ماننے کا تقاضا یہ تھا کہ جب خدا کو مانا جاتا ہے تو حقیقت میں ہر غیر خدا کا انکار کیا جاتا ہے اس مانا کر کے کہ غیر خدا کی جو بات بات بھی خدا کی بات سے ٹکرائے گی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے خدا کی بات کو مانیں گے خدا کے غیر کی بات کو نہیں مانیں گے اور خدا کے تعلق کو اپنے اندر جمائیں گے اور ہر غیر کا تعلق جو کہ خدا کے تعلق کو کمزور کرنے والا ہو جو ہمیں خدا سے ہٹانے والا ہو اور جو ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو کم کرنے والا ہو خدا کی خیشیت کو کم کرنے والا ہو ہم ہر کچھ تعلق سے اپنے آپ کو ہٹائیں گے اور کوشش یہ کریں گے ہم نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صرف لفظوں کا نام نہیں ہے یہ صرف بول نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دلوں کے اندر اتر جانے کے بعد انسان غیر کا نہیں رہا سکتا انسان کلیتن خدا کا ہو جائے جاتا ہے اس کا ظاہر بھی خدا کا ہو جاتا ہے اور باطن بھی خدا کا ہو جاتا ہے یہ کلمہ ہمارے سب کا کلمہ ہے یہ خدا کی کفاط کو انسان پر کھولتا ہے یہ انسان کو خدا کی بات تک پہنچاتا ہے اللہ کی عظمت انسان کے اوپر کھلتی ہے اللہ کی بڑائی اس کلمے سے انسان پر کھلتی ہے اللہ کی ایک صفت اس شخص کھلے گی جو لا الہ اس اللہ کا ماننے والا ہوگا جاننے والا ہوگا ایک طرف اللہ کی کتاب کھلے گی اللہ کی بڑائی کھلے گی اللہ کا اقتدار کھلے گا اللہ کی خدمت کھلے گی اور دوسری طرف انسان کی اپنی اقلیت انسان کی اپنی آجی اور کمی اور کوتاہی اور اس کا فخر اور اس کے اوپر کھلتا چلا جائے گا جہاں تک کہ انسان اس مقام پر پہنچے گا کہ وہ یہ ہر حال میں جاننے والا بن جائے گا کہ میں میں ہر حال میں خدا کا محتاج ہوں اپنی ذات کے لحاظ سے محتاج اپنی بقا میں لحاظ وقا کے لحاظ سے خدا کا محتاج اپنی اپنی ہر ضرورت میں خدا کا محتاج اگر میں خدا سے چوٹوں گا تو کہیں بھی میری نجات کی صورت نہیں